کے متعلق ہم بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ ان شاء اللہ جادو کا علاج دو طریقے سے کیا جاتا ہے نمبر ایک شرعی علاج جو علاج کا طریقہ شریعت سے ثابت ہے جائز ہے اسے کہتے ہیں شرعی علاج اور اسی علاج کے متعلق آج کا ہمارا درس ہے دوسری قسم کا علاج جو کیا جاتا ہے جادو کا وہ ہے غیر شرعی علاج جو شریعت میں جائز نہیں ہے اور وہ ہے جادو کا علاج کرنا جادو کے ذریعے سے شرع علاج کا مطلب ہے جادو کا علاج کرنا قرآن سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اذکار سے دعا سے اور مختلف طریقے جو شریعت میں بیان کیے گئے ہیں ان طریقوں کو اپناتے ہوئے اگر کوئی شخص علاج کرنے سے کہتے ہیں شرع علاج اور جو دوسرے قسم کا علاج ہے جو غیر شرعی ہے غیر جائز ہے وہ جادو کا علاج جادو سے ہی کرنا یہ جائز نہیں ہے حرام ہے تو آئیے دیکھتے ہیں شرعی علاج کی یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ جو غیر شرعی علاج ہے وہ جائز نہیں اور پچھلے جو جتنے بھی دروس ہیں نو درس تقریباً اسی کے متعلق تھا یہ جادو کی دنیا میں میں نے تفصیل کیوں بیان کی ہے اس لیے بیان کی ہے کہ یہ جو جادوگر ہیں ان کی دنیا کیسے گزرتی ہے جادوگر کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں یہ سارے بدکاریوں اور گناہوں کے راستے میں چلتے ہیں ان سے بچنا ہے جو ان سے بچتا ہے وہی وہ شرح علاج کر سکتا ہے جو ان سے نہیں بچ سکتا تو وہ شرح علاج نہیں کر سکتا وہ کسی نہ کسی ذریعے میں کسی نہ کسی صورت میں ان کی طرف جاتا ہے اور ان سے علاج کروا کر اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے تو غیر شرح علاج جو اس کی تفصیل تو گزر چکی ہے پچھلے درس جتنے بھی ہیں وہ یہی غیر شرع علاج ہے شرع علاج کیا ہے ہم علاج کیسے کریں نمبر ایک شرعی علاج کے دو طریقے ہیں نمبر ایک جادو ہونے سے پہلے علاج سے علاج کا طریقہ اسے کہتے ہیں بچاؤ جادو کا اثر ہونے سے پہلے علاج کا طریقہ کیا ہے اسے کہتے جادو سے بچاؤ کا طریقہ ابھی جادو کسی نے کیا نہیں نہ کسی کو جادو ہے اس سے بچنے کے لیے ہم کون سے طریقے اپنائے تاکہ ہم جادو سے بچ سکیں نمبر ایک ایمان اور توحید ایمان اور توحید عقیدے کی درستگی جو عقیدہ درست کرنا سب سے پہلی بات ہے نمبر دو پانچ وقت نماز پڑھنا مردوں کے لیے باجماعت مسجد میں اور عورتوں کے لیے اپنے گھر میں بلکہ گھر کے اس کون میں جہاں پر آمد و رفت نہ ہو پانچ وقت نماز فرض نمازیں جو ہیں وہ پڑھنی ہیں نمبر تین قرآن مجید کی تلاوت کرنا کثرت سے اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم روزانہ جو ہے ایک صفحہ پڑھ لیں یہ چند آیتیں پڑھ لیں پڑھیں ضرور اور روزانہ پڑھیں یہ نہ کہیں کہ آپ کے پاس تین آیتیں یا چار یا پانچ یا ایک صفحہ پڑھنے کے وقت نہیں ہے تو پھر آپ کو سانس لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس کے پاس اتنا وقت نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے پانچ منٹ نہ نکال سکے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق ہے پھر بیچارے کو اس کی زندگی کیا ہے تو تھوڑا سا وقت نکالیں اور خاص طور پہ جب جادو کی کی بات ہوتی ہے اور اس سے بچنے کا طریقے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھتے ہیں تو پھر تو آپ کو اور بھی احتیاط کرنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے نمبر چار اور یاد رکھیں سابق رام جو ہیں وہ قرآن مجید کا ختم تقریباً سات دنوں میں کرتے ایک ہفتے میں ایک ختم کرتے تھے صحابہ کرام آپ ایک ہفتے میں نہیں کر سکتے ایک مہینے میں کریں ایک مہینے میں دو مہینے میں کریں لگے پڑھے تو ضرور نمبر چار اللہ تعالیٰ سے دعا حفاظت کی دعا یہ حفاظت کی دعائیں جو ہیں یہ اذکار کی صورت میں موجود ہیں اور یہ اذکار جو ہیں ہر نماز کے بعد کا ذکر جس میں ایت الکرسی اور تینوں قل پڑھتے ہیں آپ یہ بچاؤ ہے منجیات ہیں یہ بچانے والی ہیں یہ حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اتارا ہے مومن کی حفاظت کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ذکر آپ پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد جو صبح شام کے اذکار ہیں جو رات کو سونے سے پہلے سے اذکار ہیں جو صبح جاگنے کے بعد کے اذکار ہیں یہ چھوٹا سا کتاب جو حسن مسلم میرے بھائیوں سے گزارش ہے بھائی اور بہنوں سے کہ اس کو اپنے پاس رکھیں اور اس کو پڑھیں اس کے اندر اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں اور اذکار ہیں اور اس کا نام حسن مسلم اسی رکھا گیا حسن کسے کہتے ہیں حسن حسن قلعے کو بھی کہتے ہیں بڑا قلعے یہ قلعہ کیوں بنتا تھا پچھلے زمانے میں بچاؤ کے لیے لوگ اس کے اندر رہتے اگر کوئی دشمن حملہ کرتا تو قلعے کی وجہ سے اندر داخل نہ ہو سکتا تو مومن کا جو ہتھیار ہے مومن کا جو بچاؤ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو یہ جو ازکار ہے صبح شام کے میرے بھائی یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں ہمیں اس لیے اس کی قدر و قیمت نہیں ہم جانتے نہیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دعا سے اور اتنے اذکاروں سے گزاری ان کی زندگی تبدیل کیسے ہوئی جا کے دیکھیں سے پوچھیں تو الغرض آپ کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے درود شریف کثرت سے پڑھیں استغفار کثرت سے کریں تسبیح ہے تحمید ہے تحلیل ہے تکبیر ہے یہ کثرت سے پڑھیں یہ اللہ تعالیٰ کے اذکار ہیں پانچواں طریقہ ہے بچاؤ کا کہ روزانہ نہار منہ سات اجو کی کھجور کھائیں روزانہ نہار منہ خالی پیٹ سب سے پہلے خوراک جو آپ کھائیں سات اجوا کی کھجور سات دانے اجو کی کھجور کے پیارے علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صبح نہار منہ سات اجو کی کھجور کھائی ہے تو اس پر جادو کا اثر نہیں رہے گا اس پر جادو اثر نہیں کرے گا اس دن اگر کوئی جادو بھی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تعالی کے فضل و کرم سے اور اس حدیث پہ عمل کرنے سے اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرنے سے اور ان سات کھجوروں کی برکت سے جادو کا اثر نہیں ہوگا اور بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کافی سوال بھی آتے ہیں درست کے درمیان میں کہ اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں رشتے دار ہیں ہمارے ہمیں خطرہ ہے کوئی جادو نہ کر دیں تو آپ اس دن صبح صبح جو ہے سات کھجور کے دانے کھا لیں سات کھجوریں کھا لیں اجوا کی اور آپ چلے جائیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اور ویسے بھی ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا جو جادو کرتے ہیں آپ نصیحت کے لیے جائیں بس ان کے گھر میں نہ جائیں بہتر ہے جن کا آپ کو یقین ہے کہ جادو کرتے ہیں اور جادو کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں لیکن اگر کبھی جانا بھی پڑے ضرورت ہے ضرورت کے لیے تو آپ انشاءاللہ شاء کے کھجور کھا کے جائیں تو انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا یہ تھا جادو سے پہلے بچاؤ کا طریقہ جس کو جادو ہو جائے دوسرا طریقہ ہے علاج کا اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اب اس کا علاج کیسے کریں اس کے طریقے نمبر ایک جادو کی جگہ جاننا کیونکہ جیسے کہ میں پچھلے درست میں بیان کیا تھا جادو ایک عمل ہوتا ہے ایک تعویز ہوتا ہے جس میں شرک اور بدعت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لکھی ہوتی ہیں اور اس تعویز کے ساتھ ایک شیطان جن کو باندھ لیا جاتا ہے ایک دو یا تین یا چار جتنی بھی وہ جادوگر زیادہ نافرمان اور زیادہ بدکار ہیں اتنی جتنی شیطان اس پر راضی اتنی ہی وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے اس ایک تعویز کے ساتھ جو شیطان باندھ لیتا ہے وہ شیطان اپنا کام کرتے رہتے ہیں لیکن وہ شیطان جو ہے ایک عہد کی بنیاد پر اس تعویذ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں جو ہی وہ تعویذ کھل گیا جادو کا اثر ختم ہو گیا تو سب سے پہلا طریقہ علاج کا اور سب سے آسان طریقہ علاج کا اگر پتہ چل جائے کہ جادو کہاں پر ہے یا عمل کہاں پر رکھا ہے اسے نکال لیا جائے اور اسے ضائع کر دیا جائے ضائع کیسے کیا جاتا ہے پانی میں برتن لے کے آتے ہیں اور اس برتن میں سورہ فاتحہ آیت الکرسی اخلاص فلق اور ناس تین تین مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس برتن پانی میں دم کرتے ہیں پھر اس تعویذ کو لیتے ہیں اس پانی میں جو گرہ لگے ہو اس میں کھول کے اس پانی میں ڈال دیتے ہیں اسے بہا دیتے ہیں یہ طریقہ ہے مشکل نہیں ہے آپ بھی کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی ولی نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بڑا عالم نہیں ہونا چاہیے آپ کر سکتے ہیں پھر اس پانی کو کسی ایسی جگہ پر بہا دیں جہاں پر لوگ نہ پہنچتے ہو عام طور پہ بہا دے پانی کو پانی پہ دم کرنا ہے آیت سورت الفاتحہ آیت الکرسی سورت اخلاص فلق اور ناس تینوں کل شریف آیت الکرسی فاتحہ کے ساتھ تین تین مرتبہ پڑھ لیں دوسرا طریقہ ہے اگر گرا لگی ہو دھاگے پہ تو آپ گرا کھولیں اور ساتھ آیت الکرسی اور سورت اخلاص فلق ناس پڑھتے جائیں گرا بھی کھولتے جائیں یا سورت ناس بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا آپ پڑھیں اور اسے جلا دیں یہ سارے کے سارے طریقے درست ہیں جائز ہیں اور پانی والے طریقے سب سے آسان ہے اگر کھل جائے بعض نہیں کھلتے کاٹنے سے بھی نہیں کرتے مشکل سے بندے ہوتے ہیں اگر آپ سے نہ کھلے اس طریقے سے تو آپ اسے جلا دیں لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسے نہیں کیونکہ بعض اوقات شیطان جو ہے وہ اس طویز کی حفاظت کرتا ہے آپ اسے چھونے سے کاٹے بھی نہیں کرتے میں نے مثال بیان کی تھی حجاب کی جب جب بات کی تھی میں نے اور اس شیخ کا بھی قصہ بیان کیا تھا کہ اس نے کیسے اس تعویذ کو کھولنے کی کوشش کی اور کیسے مسجد میں ایک اس جگہ پہ مشکل پیش گئی اور کیسے اسے موت کی دھمکی دی گئی تو آپ انشاءاللہ شاء سماعت کریں گے سیڑھی انشاءاللہ ان شاء اللہ تیار ہو جائے گی اس میں سنیں تو جب انہوں نے تلاوت کی قرآن مجید کی آیات کی تو کس طرح سے شیطان اس طویل سے ہٹ گیا اور اس نے کیسے اسے کھولا ہے اور کیسے ضائع کیا ہے کیا تعویز کی جگہ معلوم کرنا آسان ہے یہ یہ بڑی مصیبت ہے یہ سب سے مشکل کام ہے جتنا آسان اس تعویذ کو ضائع کرنا ہے اور جادو کا اثر ختم ہونا ہے اتنی ہی مشکل یہ پتہ لگانا کہ تعویز کہاں پہ ہے لیکن الحمد شریعت میں ایسے راستے موجود ہیں جسے پتہ لگایا جا سکے کہ تعویز کہاں پر ہے یعنی اس کی علامات ہیں سو فیصد یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے لیکن اس کی علامات ہیں کیسی ہیں نمبر ایک یعنی جادو کی جگہ معلوم کرنے کا طریقہ نمبر ایک اللہ تعالی سے دعا یہ سب سے عظیم طریقہ ہے اور اسی طریقے کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کو اپنایا ہے وہ یہ طریقے دعا کا طریقہ ہے حدیث میں ہے کہ نبی اکریم وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اس دعا میں یہ دعا بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ چل جائے کہ جادو کا عمل کہاں پر ہوا ہے اس کی جگہ کا پتہ چل جائے اس کی جگہ معلوم ہو جائے اور بار بار دعا کرتے اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو پھر اتنی عرصہ جادو میں رہنے کی ضرورت کیا تھی عالم غیب کو تو پتا ہے کہ کہاں پر چھپا ہے اسے نکال دیں کسی کو بیچ کے لیکن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہے اور بار بار مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی شفا کی دعا بھی تھی ساتھ ساتھ یہ دعا بھی تھی کہ جادو کا عمل کہاں پر ہے تاکہ اسے ضائع کیا جا سکے ایک مرتبہ آپ سلم لیٹے ہوئے تھے تو دیکھا دو لوگ ہیں دو فرشتے آئے تھے انسان کی شکل میں ایک سر کے طرف کھڑا ہے دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہے ایک دوسرے سے سوال کر رہا ہے کہ انہیں کیا ہوا دوسرا جواب دیتا ہے مقبوب یعنی جادو کیا گیا کس نے جادو کیا لبید بن آسم نے جادو کیا دوسرا جواب دیتا ہے تو ان سوالوں جوابوں میں آپ وسلم سن رہے ہیں یہ جادو کس چیز پہ کیا گیا مشت و مشاطا یہ بھی بیان کہ جادو کس چیز پہ ہے آپ وسلم کے بار مبارک کو گرہ لگا کے کنگھی میں اس کو جادو کا عمل کیا گیا کہاں پر ہے فلان کنواں ہے جو خشک ہو چکا ہے اس کنویں کے نیچے پتھر اس پتھر کے نیچے یہ عمل ہے جادو کا پوری تفصیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتے ہی سیدن علی بن ابی طالب مقداد رضی اللہ عنہما کو اس کنویں کی طرف بھیجا ہے اور فرمائے کہ یہ تعویذ لے کے آؤ یہ عمل جو ہے یہ لے کے آؤ چنانچہ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس عمل کو نکالتے ہیں وہی جو آپ وسلم نے دیکھا ہے وہ کچھ وہاں پہ موجود تھا کنگی بھی تھی اس پر بال بھی تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اوپر گرہ بھی لگی تھی اوپر گرہ بھی لگی تھی اور یہ جو گرہ ہے مختلف جو گرہ لگی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مغو دیتے ہیں اچھا علاج بھی ہے <laughs> جب انہیں سوال جاؤ گے علاج بھی ہے تو کیا کرنا ہے سورت الفلق اور ناس پڑھنا ہے تو اس پر گیارہ گرہ لگی ہوئی تھی آپ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولی اور دونوں صورتوں کی آیات جو گیارہ گیارہ آیات ہیں سورت فلق اور سورت ناس ایک ایک آیت پڑھے اور ایک ایک گرہ کھولی گرہ جو ہے ناٹ ناٹ ناٹ جو ہے اس کو کھولتے گئے ایک ایک آیت شروع سے سورت فلق سے شروع کی سورت ناس کی آخری آیت جب پڑھی تو گرا بھی ختم ہو گئی دوسرا طریقہ جادو کی جگہ معلوم کرنے کا بعض اوقات جس پر جادو ہوتا ہے اس کو کسی خاص جگہ خاص جگہ پر جانے کے بعد اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے دل تنگ ہو جاتا ہے اس کی حالت بگڑ جاتی ہے جو ہی وہ اس جگہ پہ جاتا ہے حالت بگڑ جاتی ہے مثال کے طور پہ کچن ہے جو ہی کچن میں جاتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جو ہی باہر نکلتا ہے کچھ تندرستی محسوس ہوتی ہے آخر وجہ کیا ہے آخر کچن میں وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ وہ عمل جو ہے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ اسی جگہ پر ہے جہاں پر یہ بندہ بیٹھ نہیں سکتا اور یہ اس تعویز کی شدت کے اعتبار سے ہوتا ہے بعض لوگ گھر میں گھستے طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور جب کچن میں جاتے ہیں اور بگڑ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر یہ عمل ہے اور اس جگہ پہ جہاں پر زیادہ طبیعت بگڑتی ہے تو چاہیے کہ پورے کے پورے کچن کو مکمل طریقے سے صفائی کریں اور ہر جگہ کو دیکھیں اگر کوئی ٹائل اپنی جگہ سے ہلی ہوئی اس کو نکالے وہاں پہ دیکھیں کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور انشاءاللہ اور یہ مجرب ہے بعض لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے الحمد جادو کا عمل ملا ہے اس کو ضائع کر کے جادو سے الحمد للہ کو چھٹکارا مل گیا ہے تیسرا طریقہ ہے ان دونوں سے تھوڑا سا مشکل طریقہ ہے وہ ہے کہ جس پر جادو ہوا ہے تیسرا طریقہ جادو کی جگہ معلوم کرنے کا جس پر جادو ہوا ہے مریض جو ہے اس کے دائیں کان میں رقیہ شرعیہ کی آیات پڑھنی ہے قرآن مجید کی آیات یہ آیات بلند آواز میں مریض کے کان میں پڑھنی ہے سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورت البقرہ کی پہلی پانچ آیتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو جسے جادو کی آیت کہا جاتا ہے سورہ آل عمران سورہ بقرہ ابھی سورہ بقرہ ایت الکرسی ایت نمبر دو سو پچپن پھر سورت آل عمران ایت نمبر اٹھارہ اور انیس سورت آل عمران عت نمبر چھبیس اور ستائیس سورت العرا آیت نمبر ایک سو تیرہ سے ایک سو بائیس تک سورت یونس آیت نمبر چھہتر سے بیاسی تک سورت پاہا آیت نمبر پینسٹھ سے ستر تک سورت المؤمنون آیت نمبر ایک سو پندرہ سے ایک سو اٹھارہ تک سورت الصافات آیت نمبر ایک سے دس تک سورت الاحقاف آیت نمبر انتیس سے بتیس تک سورت الرحمن آیت نمبر تینتیس سے چھتیس تک سورت الحشر آیت نمبر بیس سے چوبیس تک صورت الاخلاص الفلق الناس تین تین مرتبہ اور یہ جو آیات ہیں بلند آواز میں اس مریض کے کان میں پڑھنا ہے جب وہ تقسیم ہے کہ بیان کروں گا یہاں پر صرف جادو کی جگہ کا جاننے کے لیے بات ہو رہی ہے ورنہ تفصیل پوری ہے علاج یہ علاج کا حصہ بھی ہے تو آپ نے بعض سوال کرنے ہیں اگر جن ظاہر ہو جاتا ہے جو بندہ شیطان جو ہے جو طرح سے بندہ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور بات کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالی کلام برداشت نہیں ہوتی اسے تکلیف ہوتی ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو آپ نے اس اس سے چند سوال کرنے ہیں اور ایک سوال کبھی نہیں کرنا اس کی تفصیل بیان کروں گا میں لیکن ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جادو کہاں پر ہے اگر وہ بتا دے کہ جادو کس جگہ پر ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو اکثر جھوٹ بولتے ہیں کسی کو جا کے بھیجو اسی وقت بھیج دو وہ شخص جائے وہاں پہ دیکھے اگر تعویذ مل جائے تو اس کو فوراً لے کے آئے اگر نہ ملے تو اور شدت سے پڑھو بار بار پڑھو وہ تکلیف میں ضرور سچ بولے گا تو اس طریقے سے جادو کی جگہ معلوم کی جا سکتی ہے تو یہ تین طریقے مشہور معروف جو ہیں جادو کی جگہ جاننے کے لیے اگر پھر بھی پتہ نہ لگایا جا سکے یا جادو ایسی جگہ پر ہو جہاں پر عمل ایسی جگہ پر ہو جہاں پر انسان پہنچ نہیں سکتا مثال کے طور پہ اور یہ حقیقت ہے پچھلے درس میں گزر چکا ہے پچھلے دروس میں ایک عورت نے جادو کا عمل جو ہے ایک مردے کے منہ میں ڈال دیا شخص مر گیا عورتیں جاتی ہیں دیکھنے کے لیے تو کوئی رشتے دار تھا تو روتی روتی گئی بھی بڑا اچھا تھا بڑا نیک تھا بڑا اچھا تھا روتی روتی جب قریب گئی اور اوپر ایسے گری تو منہ میں تویز ڈال دیا مردے کو دفن کر دیا منہ کون کھولتا ہے مردے کا کون دیکھتا ہے دفن کر دیا مردے کو اور اس تعویذ سے اس نے پورے گھرانے کو برباد کر دیا ہلاک کر دیا اتنا کوئی برا عمل تھا باللہ اور اس عورت نے دو مرتبہ حج کیا ہے جس نے جادو کیا دو مرتبہ اس عورت نے کہا مجھے کعبہ نظر نہیں آیا اور یہ اخباروں میں بھی آیا ہے کئی سال پہلے آیا تھا اور یہ عورت جو ہے سودان کی تھی تو یہ روئی پہلے کسی کو بتایا نہیں اس نے پھر کسی عالم سے پوچھا تو اس عالم نے کہا تم سے کیا غلطی ہوئی ہے کیا تم نے اتنا بڑا کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہے جسے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کیونکہ آپ جانیں کہ جادو میں شرک بدعت کفر سب کو شامل ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جو شرک کرتے ہیں ان کو کیوں کعبہ نظر آتا ہے بھائی جادو میں شرک بھی ہے کفر بھی ہے بدعت بھی سب کچھ ہے جادوگر اس لیے سب سے بدترین انسان ہے اور جادو کرنے والے بھی بدترین انسان ہے بدترین لوگ ہیں تو پھر اس عورت نے کہا مجھ سے میں نے یہ گناہ ضرور کیا ہے کہ اس مردے کے منہ میں میں نے وہ طویز ڈال دیا ہے اس کی وجہ سے پورا گھرانہ تباہ ہو گیا ہے تو اب کون سی قبر تھی کہاں پر وہ قبر تھی اب وہ طویز نکالنا کوئی پتہ نہیں ہے اگر وہ کئی سال گزر گئے اب دس سال گزر گئے ہڈی بھی نہیں بچتی اور مٹی اس پہ آ جاتی ہے کوئی اور قبر اس پہ آ جاتی ہے تو کون آپ کو ہاتھ لگانے دے گا کہ آپ ہمارے مردے کی قبر جو ہے وہ کھولیں اور اپنا طویز نکالیں کون آپ کو اجازت دے گا کوئی نہیں اور اس سے مشکل ہوتا ہے جو کسی مچھلی زندہ مچھلی کو پکڑ کے اس کے منہ میں طویز ڈالتے ہیں اس کو پانی میں پھینک دیتے ہیں اس طریقے کیسے نکالیں گے آپ ناممکن ہے سبحان اللہ یعنی جب تک وہ اس کے پیٹ میں ہے اور مچھلی کسی تہ میں سمندر کے تہ میں پھنس جاتی ہے مر جاتی ہے غرق ہو جاتی ہے اسے کوئی اور مچھلی کھا لیتی ہے وہ کہاں گئی آپ کو کیا پتا اگر ایسی صورت ہو جہاں پر تعویز کا عمل جو ہے جادو کا عمل کا ملنا ناممکن ہو نہیں مل سکتا تب کیا کریں اب اس کے علاج کا طریقہ اب علاج کا طریقہ ہے اگر جادو کا عمل نہ مل سکے نمبر ایک علاج سے پہلے چند اقدامات کرنے ہیں پھر علاج شروع کرنا ہے علاج سے پہلے نمبر ایک اللہ تعالیٰ سے دعا علاج کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ جس شخص کا علاج کرنے جا رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ تندرست کر دے اسے شفا دے دے اور مریض بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے اور اس کے گھر والے بھی دعا کر اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے مریض کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے میرے بھائی دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے اس لیے آج کی نشست میں جمعے کے خطبے میں بھی اور ابھی بھی اکثر دعا کی بات بار بار آ رہی ہے دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا جانتے ہیں جو اپنا دامن اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلانا جانتے ہیں وہی جانتے ہیں جو بیچارے اولیاء کو پکارنے والے ہیں یا کسی اور کو پکارنے والوں کو کیا پتا دعا کا مطلب کیا دعا کی فضیلت اور دعا کی حقیقت کیا ہے سب سے پہلے دعا اور کون کرے گا سب جو اس مریض کا علاج کرنا چاہتے ہیں سب دعا کریں گے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے نمبر دو ایمانی گھر ایمانی گھر گھر کو ایمانی ماحول بنانا چاہیے اگر اس گھر کے اندر جہاں پر وہ شخص رہتا ہے جس پر جادو ہوا ہے اس میں تصویریں ہیں یا اس میں کتا ہے اس کو گھر سے نکال دیں گھر کو پاک کر دیں صاف کر دیں اگر اس گھر میں محرمات ہیں گانے بجانے کا ساز و سامان ہے اس کو نکال دیں الغرض اس گھر کو ایمانی گھر بنا دیں کیونکہ یاد رکھیں جادو جو ہے جیسے پیچھے دوس میں گزر چکا ہے جادو کی وجہ سے موت بھی ہو سکتی ہے موت بھی واقع ہو سکتی ہے تو اگر آپ کا پیارا آپ سے جدا ہو رہا ہے اور اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے آپ اس کے لیے اپنے گھر کو ایمانی ماحول نہیں دے سکتے سبحان اللہ یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے لوگ پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں جاتے ہیں علاج کے لیے امریکہ میں علاج کیا ہے یورپ میں علاج کیا ہے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جڑی بوٹوں کا علاج ڈاکٹروں کا علاج پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بندے کو کوئی تکلیف نہیں لے جاؤ جادو یہ بندر کچھ بھی ہے اور پھر وہ علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے شرع علاج جو ہے جو بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ پھر بھی تندرستی نہیں ہو رہی تو انسان دیکھے اپنے اندر دیکھے کہ اس کے اندر تو غلطی نہیں ہے اور اس غلطی میں سے جو ہمارا گھر کا ماحول ماحول ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں تو ان کو سب سے پہلے درست کیا جائے نمبر تین جو کچھ بھی مریض کی جیب میں ہے اس کو باہر نکال دیا جائے آپ کی جیب کے اندر پرس ہے اس پرس کو ایک ایک کونے کو چھان بین کرو ایک ایک کونے کو دیکھو بعض اوقات جادو جو ہے آپ کی جیب میں تو پتہ نہیں ہوتا اور بعض اوقات پرس کے کچھ ایسی جیبیں ہوتی ہیں ہم کبھی کھولتے نہیں کافی عرصے گزر جاتے ہیں اور اس میں عمل بازو اتنا چھوٹا ہوتا ہے نظر نہیں آتا آپ کو چھوٹی چٹ کافی ہے ایک اسکوئر سینٹی میٹر کی جس میں عمل ہو وہ بھی کافی ہے ایک بار اسے باندھ لیتے اس کو ڈال دیتے ہیں جادو ہوں گے تو جو کچھ بھی مریض کے پاس ہے پرچیاں ہیں پیپر سے جو کچھ بھی سب نکال دو اور مریض کو صاف کر دو اکامہ جو ہے اس کو بھی علاج کے وقت دور رکھ دو کیونکہ جب علاج ہو رہا ہے اس وقت سب کچھ مریض کو جو ہے نا بالکل اس کی جیب میں کچھ نہیں ہونا چاہیے نمبر چار جیسے کہ مریض کے ظاہر کو ہم نے صاف کر دیا ہے ایسا مریض کے باطن بھی اچھا ہونا چاہیے تو مریض کو سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے اگر اسے اپنا صحیح علاج کروانا ہے اگر وہ شرک کرتا ہے تو شرک سے توبہ کر لے اگر ابھی تک غیروں کو پکارتا آیا ہے تو ابھی توبہ کر لے اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے شرک سے توبہ کرے بدایت کرتا ہے جیش ملاز الربی کا معتقد ہے یا رجب کے کنڈوں کا یا شب برات کی عبادت کا خاص اہتمام کیا ہے یا شب معراج کے لیے خاص عبادت کا اہتمام کیا ہے تو توبہ کرے جو غلطی ہوگی دوبارہ یہ سارے کے سارے بدعات ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہرگز نہیں ہے وہ نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کام تو ہے اچھا ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کر کے نہ جاتے اچھا ہوتا تو صحابہ کرام کیا ان کو ایسے چھوڑ دیتے اچھائی ہمارے لیے اچھی ہے صحابہ کرام کے لیے اچھی نہیں تھی کبھی پھر آپ لوگ کہتے کہ امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے کیا امام اعظم سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی رجب کے کنڈوں کا اہتمام کیا یہ کبھی جشن میلاد النبی وسلم منایا ہے ایک مرتبہ بھی آپ مجھے کہیں پہ بھی دکھا دیں ہر گز نہیں وہ فرماتے سارے بدعات ہیں جو بدعت تھی اس بہترین دور میں وہ آپ کے نزدیک کیسے سنت بن گئے کیسے دین بن گئے اس لیے توبہ کریں تو اس مریض کو توبہ کرنی چاہیے الغرض ہر نافرمانی سے چاہے چھوٹی نافرمانی کیوں نہ ہو بعض لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں سگریٹ پینا بھی حرام ہے اگر آپ نے صحیح علاج کروانا ہے کیونکہ یہ علاج شرعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علاج ہے قرآن مجید کا اثر ہے اور قرآن مجید کا اثر نافرمان پہ کیسے ہوگا تو پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو توبہ سے نمبر پانچ دوبارہ مریض کو جس پر جادو ہوا ہے علاج کے انہوں نے تحقیق کرے کہ اس کو کوئی اور بیماری تو نہیں ہے اس کے ٹیسٹ دوبارہ سے دیکھے جو اس کے ہوئے ہیں میڈیکل رپورٹ دیکھے اس کی حالت کم پوری اس کی ہسٹری دیکھے ابھی تک کس طریقے سے اس نے وقت گزارا ہے کہاں کہاں پر علاج کیا ہے کیونکہ علاج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اب اس کو جادوئی کوئی اور مشکل مشکل نہیں ہے نمبر چھ اگر عورت اگر عورت بیمار ہے مریض ہے اس پر جادو کا اثر اس کا علاج کرنا ہے تو یاد رکھیں علاج کرنے والا اس عورت کا علاج بغیر محرم کے نہ کرے محرم کا ہونا ضروری ہے عورت کا خامن ہے عورت کا باپ ہے عورت کا بھائی ہے الغرض اس کا کوئی بھی محرم ہے تب علاج کرے ورنہ نہ کرے نمبر ایک نمبر دو اس جو علاج کر رہا ہے اس کی اپنی بیوی بھی شامل ہو پردے میں اور یاد رکھیں جس عورت کا علاج کیا جا رہا ہے مکمل پردے میں ہو کہ اگر بے پردگی نافرمانی ہے اور ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ نافرمانی سے توبہ کرنی ہے اور کسی مرد کے لیے اجنبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کو چہرے کو یا ہاتھ کو دیکھے اس کو ہرگز جائز نہیں ہے یہ اورا ہے یہ ستر ہے عورت کا نمبر سات اللہ تعالی پر توکل کرتے ہوئے علاج کا آغاز کریں علاج کیا ہے علاج کے دو طریقے ہیں بلکہ تین طریقے ہیں علاج کے یہ علاج ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی صورتیں ہیں اور کون سی حدیث ہیں جو پڑھنی ہیں اور انشاءاللہ شاء آپ بھائی اور بہنوں کو یہ تقسیم کر دیا جائے گا لیکن ابھی ان کی شاپس بند ہو گئی ہیں اور میں نے رات کو جو کافی دیر ہو گئی تھی دینے میں اس کو فوٹو کاپیز نہیں ہو سکی ابھی تو انشاءاللہ درس کے بعد اثر کے بعد آپ مدرسے کے انتظامیہ سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے یا اگلے ہفتے انشاءاللہ درس میں اگلے ہفتے انشاءاللہ شاء جمعرات کو درس ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ ساتھیوں کے یعنی مشورے کے درس کے بعد مشورہ کریں گے ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ رمضان ہو سکتا ہے جمعے کو یا ہفتے کو ہو تو اس کے اعتبار سے الغرض جس کو یہ پیپر چاہیے علاج کا تو آپ ان شاء اللہ مدرسے کے انتظامیہ سے مل جائے گا چاہے آج اثر کے بعد یا آپ بعد میں آ کے لے لیں انشاءاللہ میں بھی بتاتا ہوں آپ یہ جو آیات ان کو پہلے نوٹ کر لیں نمبر ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ بقرہ ایت نمبر ایک تا پانچ سورہ بقرہ ایت نمبر ایک سو دو سورہ بقرہ ایت نمبر ایک سو تریسٹھ سے ایک سو چونسٹھ تک ون سکسٹی تھری سے ون سکسٹی فور تک سورت بقرہ آیت نمبر دو سو پچپن آیت الکرسی تین مرتبہ سورت البقرہ آیت نمبر دو سو چھپن اور دو سو ستاون سورت البقرہ کی آخری دو آیتیں دو سو پچاسی دو سو چھیاسی سورت عال عمران آیت نمبر اٹھارہ اور انیس سورت عال عمران آیت نمبر چھبیس اور ستائیس سورت العراف ایت نمبر ایک سو تیرہ تا ایک سو بائیس سورت یونس آیت نمبر چھتر سے بیاسی تک سورت پاہا آیت نمبر پینسٹھ سے ستر تک سورت المؤمنون آیت نمبر ایک سو پندرہ سے ایک سو اٹھارہ تک سورت الصافات آیت نمبر ایک سے دس تک صورت الاحقاف آیت نمبر انتیس سے بتیس تک سورت الرحمن آیت نمبر تینتیس سے چھتیس تک سورت الحشر آیت نمبر بیس سے چوبیس تک سورت القلم آیت نمبر اکاون اور باون آخری دو آیتیں سورت الاخلاص تین مرتبہ سورت الفلق تین مرتبہ اور سورت الناس تین مرتبہ اور جو احادیث ہیں دو احادیث ہیں آپ نے پڑھ لی ہیں الحب البس رب بن الشافي لا شفاء ل شفا شفاء لا يغادر سقما پہ نمبر پہ یہ اسے بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو تریالیس ہے اور دوسری دعا دوسری حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بسم اللہ من عقیق منکل شینیق ومن شر كل نفس أو عين حاسد اللہ يشفيك بسم اللہ عرقی صحیح مسلم نمبر دو ہزار ایک سو چھیاسی اچھا یہ جو علاج ہے اس کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں نمبر ایک پانی میں دم کر کے پانی میں برتن لیتے ہیں بوتل ہو کوئی پانی ہو جگ ہو اس میں پڑھنا ہے ان آیات کو اور اس حدیث کو مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہے یا لیٹا ہے اس پر دم کرنا ہے اور اس پانی میں بھی دم کرنا ہے یہ آپ بھی کر سکتے کوئی بھی کر سکتا ہے مریض خود بھی کر سکتا ہے اگر مریض پر بھاری پڑ جائے وہ نہ کر سکے تو آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ پیے اور جسم پہ ڈالے جس پر دم کیا گیا ہے دوسرا طریقہ ہے کہ سات بیری کے سبز پتے بیری کے سات سیون سبز پتے لے کر دو پتھروں کے بیچ میں ان کو اچھی طرح رگڑنا ہے پیسٹ بنانا ہے اچھی طرح رگڑنا ہے جب پیسٹ بن جائے تو ایک برتن لے کے آئیں گلاس ہو یا جگ ہو چھوٹا سا اور اس پیسٹ کو اس گلاس میں اس برتن میں ڈال دیں اور اس میں پانی مکس کر دیں اور جو کچھ پتھروں پہ لگا ہے اس پر پانی بہا دے تاکہ کیونکہ سات پتھر تھوڑا سا تو مقدار ہوتی ہے اور پتھروں کو بھی دھو کر اس کے اندر پانی جو تھوڑا سا ذرے بچے تھے بیری کے پتوں کی پیسٹ کے وہ بھی اندر چلے جائیں یہ جو آپ کے پاس پانی آ گیا ہے جس میں بیری کے سبز پتے پتوں کا پیسٹ حل ہو چکا ہے اس پر آپ نے دم کرنا ہے یہی آیات پڑھ کے دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد اس پانی کو اس جو آپ کا مکسچر بن گیا ہے پانی ہے اور بیری کا پیسٹ کا جو ایک محلول بن گیا ہے اس کو بالٹی میں اتنی مقدار میں پانی ڈالیں جسے آپ غسل کر سکیں پھر اس یہ جو اپنے پانی تیار کیا ہے بیری کے ساتھ پتے جس میں مکس ہیں اس کو آپ تین مرتبہ پیئیں تین سپ چھوٹے سپس جو ہیں مریض کو پلائیں اگر اس میں سے پی سکے تو ٹھیک ہے ورنہ پانی کو مکس کرنے کے بعد بھی آپ پی سکتے ہیں اگر آپ کڑوا لگے کوئی شخص نہ پی سکے تو اس میں پانی کو ڈال دیں بالٹی کے اندر پھر پیے پھر اس پانی سے غسل کرنا ہے مریض کو مریض سے غسل کرنا پورے جسم وہ پانی بہا دیں غسل کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹب لے کے آئیں اور اس کو بیڈ روم میں رکھ لیں اور اس ٹب کو اس ٹب کے اندر بٹھا دیں مریض کو بڑا ٹب ہو اور اس میں پانی بہا دیں غسل ہو جائے اور یہ پانی جو ہے اس کو کسی جگہ پر بہا دیں جہاں پر عام طور پہ لوگوں کے آمد نہ ہو یہ دوسرا طریقہ ہے علاج کا اور یہ جادو کا علاج کا بہت ہی مؤثر طریقہ ہے بہت ساری مثالیں ہیں ایک مثال جو میرے آنکھوں کے سامنے گزری ہے ایک مریض آیا تھا میرے پاس اٹھارہ سال سے اس کو کوئی اولاد نہیں تھی اٹھارہ سال سے دنیا جہاں کا مکمل علاج کر چکا تھا کہیں سے اس کو کوئی بھی شفا نہیں ملی تو میں نے اس شخص کو کہا کہ اس اس طریقے سے آیات ہیں اور یہ اس طریقے سے سات بیری کے پتوں میں مکس کر کے آپ اس اس طریقے سے آپ اپنا علاج کریں تو الحمدللہ اس شخص نے اس علاج کو اپنایا کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ اگر روزانہ کر سکتے ہیں تو اچھا ہے وقت نہیں روزانہ کرنے کا تو پہلے ہفتے میں دو دن چھوڑ کے تیسرے دن کریں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہفتے میں ایک دن کریں اگر آپ کو پورے ہفتے میں وقت نہیں ملتا جمعے کے دن تو وقت ملتا ہے آپ کو جمعے کے دن کریں اور جمعے کے دن جو بہترین وقت ہے وہ ہے اثر کے بعد سے لے کے مغرب سے پہلے تک یہ اجابت کا وقت ہے اس میں دعا کی اجابت دعا قبول ہوتی ہے جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ ایسی گھڑی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی دعا قبول ضرور ہوتی ہے تو اس وقت آپ یہ علاج کریں اس شخص میں نے اس علاج کے طریقے کے متعلق بتایا تھا دو اس شخص نے علاج کرتا رہا دو مہینے کرتا رہا تقریباً دو مہینے کے بعد اس کا فون آیا اس نے کہا کہ اس کی بیوی جو حاملہ ہے الحمد للہ تو اٹھارہ سال کا علاج ایک طرف اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا اور اس طریقے کا علاج ایک طرف سات بیری کے پتے جو ہیں یہ سرو صالحین سے ثابت ہے اور میں انشاءاللہ علاج کے بعد دلیل بیان کروں گا کہ یہ طریقہ جو ہے کہاں سے لیا گیا ہے یہ میرا ایجاد خرد طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ علماء سے ثابت ہے اور بلکہ سرو صالحین سے بھی ثابت ہے یہ طریقہ فتح الباری میں اس کا ذکر ہے کہ وہ بن منبع جو ہے رحمۃ اللہ علیہ مشہور سرو صاحب میں سے مشہور عالم جو ہے وہ اس طریقوں کو اپناتے تھے اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طریقے کی طرف نشاندہی کی ہے اور کافی مؤثر اس کو پایا ہے الحمد تیسرا طریقہ یہ جو طریقہ تھا یہ عوام الناس کر سکتے ہیں جو تیسرا طریقہ ہے علاج کا وہ علماء اور طالب علم کے لیے ہے اگر عوام بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا <laughs> اس طریقے میں تھوڑی سی مضبوطی کی ضرورت ہے اور حوصلے کی ضرورت ہے کیونکہ اس طریقے میں جن ظاہر ہو جاتے ہیں <laughs> جن ظاہر ہوتے ہیں نہ یعنی ہو علاج کے انہوں خود بھاگ گیا تو اس لیے یہ طریقہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو مضبوط ہو اور یاد رکھے قاعدہ بتا دوں آپ کو جن جو ہے جن جتنی ہم ان سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں کمزور مخلوق ہے ضعیف مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اسے کمزور اور ضعیف ہے پیدا کیا ہے اور قرآن جی صورت الجن کا ترجمہ آپ جا کے پڑھ لینا تفسیر پڑھ لینا جو حقیقتیں آپ کو نظر آئیں گی آپ حیران ہو جائیں گے یہ تو لوگوں نے جادوگروں نے اور ان اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے جو دعوے دار ہیں جو دعوی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان لوگوں لوگوں کو ڈرایا ہے اور میڈیا نے ڈرایا ہے فلموں نے ڈرایا کہ جن ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں آنکھیں سفید ہو جاتی ہوں ہاں، آسمان میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے وہ دو تین لوگ پڑھتے مر جاتے ہیں یہ ہوتے وہ ہوتے ہیں سب جھوٹ ہے جن کی خلقت کے اعتبار سے انسان سے کمزور اور ضعیف ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو طاقت نہیں دی اور جو جن کی پاس تھا وہ انسان کے پاس نہیں ہے لیکن مضبوطی کی طاقت اور بڑھائی کی طاقت انسان میں جن میں نہیں ہے جن کمزور ہیں اپنے خلقت کے اعتبار سے بہرحال تو تیسرا طریقہ جو ہے یہ طریقہ ہوتا ہے جن کو نکالنے کا اور جادو کا اثر ختم کرنے کا یہی آیات مریض کے دائیں کان میں پڑھی جائیں بلند آواز سے بلند آواز سے زور سے مریض کی تین میں سے ایک حالت ضرور ہوگی جب آپ پڑھیں گے اس کے کان میں جو مریض ہے آپ کے سامنے تین میں سے ایک حالت ضرور ہوگی نمبر ایک یا تو فوراً یا تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو جائے گا اگر بے ہوش ہو گیا قرآن کی آیت پڑھنے سے اس کا مطلب اس کے اندر جادو ہے اور کوئی جن اس کے اندر موجود ہے دوسری حالت دوسری صورت اسے کپ کپاہٹ ہوگی تھوڑی سی تھوڑا پسینہ آئے گا تھوڑا سا دل تنگ ہو لیکن بے ہوشی نہیں ہوگی تو آپ جان لیں کہ اس کے اندر کچھ ہے اس کے لیے مزید دو تین مرتبہ پڑھیں گے تو اس کی حالت بدل جائے گی یا تو بے ہوش ہو جائے گا یا اس کی حالت تیسری رات ہو جائے گی اور تیسری حالت یہ ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ پڑھتے رہیں گے اس کے کان میں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تیسری صورت اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دیکھ لیں کہ اس کو اس پر جادو نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی جن ہے ایک مرتبہ پڑھا دو مرتبہ تین مرتبہ ان آیتوں کو پڑھا ہے اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑا اس مطلب وہ بیمار ہے اس کو کوئی اندرونی بیماری جسمانی بیماری ہے جادو نہیں ہے اس کو ڈاکٹر کی طرف بھیج دو کہ کہیں نہ کہیں پہ کسی ٹیسٹ میں غلطی ہوئی ہے ڈاکٹر سے وہ ڈاکٹر سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں میں ڈاکٹر میں جانتا ہوں بہرحال تو دوبارہ جائے کسی اور اسپیشلسٹ کے پاس جائے رپورٹس لے کے جائے اور اپنا ٹیسٹ دوبارہ سے کرے ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی نقص ہو اس کا علاج کروائے جن جب چھوڑ کے بھاگتا ہے تو اس کی حالت میں تبدیلی ضرور آتی ہے یا تو کب کپاہٹ ہوگی دوسری صورت جو ہے اس لیے میں نے بیان کی ہے کب کپاہٹ کا مطلب ہے جن بہت کمزور اور ضعیف ہے آپ دو مرتبہ پڑھیں گے بھاگ جائے گا اب وہ ٹھیک ہو گیا آپ پھر اگلے ہفتے پڑھیں گے پھر اگلے ہفتے پڑھیں گے یا دو دن کے بعد پڑھیں گے اگر وہ بالکل تندرست کچھ بھی نہیں تو اس مطلب اس کو چھوڑ کے چلا گیا نہیں ایسا نہیں ہوتا یاد رکھیں وہ باندھا ہوتا ہے بھائی یہ سوال ہے اگر مولانا صاحب یا کوئی بھی پڑھنے والے آئیں <laughs> اس مریض پر وہ جن پہلے ہی بھاگ جائے جن باندھا ہے اس کے طویز کے ساتھ اب مرضی سے نہیں بھاگ سکتا وہ اس کو بھگایا جاتا ہے کہ اس کو باندھے باندھے اس لیے گیا ہے کہ وہ مریض کو تکلیف دے تو وہ کسی عالم کو دیکھ کے بھاگے گا نہیں وہ رہے گا اس کو نکالا جاتا ہے بھگایا جاتا ہے وہ خود نہیں بھاگتا اور اگر وہ اس طریقے سے کرتا رہے اگر ایک پاسبلٹی اگر ایسا ہو تو اتنا سمجھدار جن بھی آ جائے جو بغیر پڑھے شکل دے کے بھاگ جائے تو آپ ایک دو مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ شاء اللہ رہے گا اور مجھے ایک بات ایک بات یاد آئی امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کے اندر جن داخل ہو گیا وہ کافی پریشان کر رہا تھا اسے تو علاج کے لیے محمد احمد کی طرف گئے کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا مریض ہے ہم پریشان ہیں اس کا حالت بگڑ گئی اور علاج کے بھی تنگ آ چکے اس کو کوئی علاج نہیں کر سکتا اس کے اندر کوئی جن ہے کوئی اسید ہے محمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جوتا دیا جوتا کہتے یہ لے کے جاؤ اور اس مریض سے کہو کہ یہ میرا جوتا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا برحال وہ جوتا لے کے جاتے ہیں اور مریض کو جوتا دکھاتے ہیں جن جو ہے وہ کہتے ہیں امام صاحب سے پوچھو میں مریض کو چھوڑوں یا شہر چھوڑ دوں <laughs> پھر جب امام صاحب مر گئے امام الحمد رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے وہ جن واپس آ گئے اس شخص کے اندر اب پھر گئے ان کے شاگرد کی طرف تو اس کا شاگرد خود گیا بلکہ اس کے شاگرد نے بھی امام صاحب کو جوتا بھیجا تو وہ جن نہ نکلا پھر پڑھنے کے بعد ان کے شاگرد نے پڑھا پھر وہ جن نکل گیا بہرحال کہنے کا غرض یہ ہے کہ اس سے کوئی شک نہیں کہ جو پڑھنے والا انسان ہے جتنا زیادہ متقل پرہیزگار ہوگا اس کا اثر اتنا ہی اس مریض کے علاج میں اور شفا میں اس کا اثر ہوتا ہے بہرحال اب آتے پہلی صورت میں پہلی حالت میں آپ نے پڑھا ہے مریض کے دائیں کان میں اور مریض بے ہوش ہو گیا جو ہی بے ہوش ہوگا آپ پڑھائی کو روکے نہیں پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہیں بے ہوشی میں مریض بولے گا اور اس کی زبان پر جن بولے گا تو یاد رکھیں جو ہی وہ جن بولنا شروع کر دے آپ نے اس سے پانچ سوال کرنے ہیں اور ایک سوال نہیں کرنا پہلا سوال اس کا نام کیا ہے اس جن کا نام کیا ہے نمبر دو اس کا مذہب کیا ہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اگر مسلمان ہے تو اسے ڈراؤ اللہ تعالیٰ سے کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظلم شریعت میں حرام ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے ہو کیوں اس مریض کے اندر غسل سے تکلیف پہنچا رہے ہو اور اگر غیر مسلم اسے اسلام کی دعوت دو اسلام کی طرف بلاؤ نمبر تین اس سے پوچھو کہ جادو کی جگہ کہاں پہ ہے جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا اور اس وقت تک یقین نہ کرو اس کے بعد پر جب تک کہ وہ جگہ صحیح غلط ثابت نہ ہو جائے پڑھتے رہو اگر جگہ قریب ہے تو اس وقت کسی کو بھیجو اگر دور ہے کسی قبرستان کی جگہ بتائی ہے یا کسی اور دور دراز جگہ بتائی ہے تو کہاں جائے گا کل پرسوں بلا لو اس کو جگہ کو دیکھے اور اس وقت تک ناش ہو جب تک کہ تصدیق نہیں ہوتی چوتھا سوال اس سے یہ پوچھو کہ وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیا جاتا ہے ایک جن تو نکل گیا جس نے بولا باقی جو چار اندر گھسے ہیں وہ کون نکالے گا تو اس لیے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ اور بھی ہے کہ نہیں اور یاد رکھیں تصدیق نہیں کرنی جب تک یقین نہ ہو آپ بار بار پوچھیں بار بار پڑھیں گے پھر آپ کو یعنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ صرف ایک نہیں ہو سکتا اور بھی ہو سکتے ہیں پانچواں سوال یہ پوچھنا ہے کہ جادو کیسے کیا گیا مریض کے اوپر کیا جادو کسی چیز میں شامل کر کے مکس کر کے مریض کو کھلایا گیا پلایا گیا یا اس کے راستے میں اسے گرایا گیا اس شخص نے اسے اپنے پاؤں سے روندا ہے یا اس کے اوپر سے پلان کے گیا ہے یا اس مریض کے کوئی کسی جسم کے حصے یعنی بال ہیں یا ناخن ہیں یا کسی کپڑے سے کوئی تمیز بندھا ہوا ہے کیونکہ اس علاج کی نوعیت بھی تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی یہ جاننے کے بعد یہ پانچ سوال آپ نے کرنے ہیں اگر بالفرض وہ کہتا ہے کہ اس کو کھلایا گیا پلایا گیا ہے اب جب یہ آئے پڑھیں گے اس کے بعد اسے کہتے نا اس نے اس کو کھلایا گیا ہے مثال کے طور پہ اب پھر پڑھیں اگر مریض کو پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے اور الٹی آ جاتی ہے پیلے رنگ کی یا سرخ رنگ کی یا کالے رنگ کی اس کا مطلب ہے اس نے سچ بولا ہے اس کے اندر واقعی اس کو کھلایا گیا پلایا گیا ہے آپ مزید پڑھتے رہیں وہ الٹی کر کر کے انشاءاللہ اس جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اگر وہ کہتا ہے کہ اسے اس کے راس میں ڈالا گیا یا اسے کسی جسم کے حصے میں اس کو ہم باندھا گیا ہے یا عمل کیا گیا اس کے کسی کپڑے پہ یا بال پہ یا ناخن پہ اس صورت میں اس مریض پر کے کان میں بھی پڑتے رہو اور پانی میں بھی دم کرتے رہو پھر اس پانی سے اس کو اس کا غسل کر دو اس کے جسم پہ ڈال دو پورا پانی ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ جب تک کہ انشاءاللہ اس کا اثر نہیں ہوتا جو سوال نہیں کرنا یہ کبھی نہیں کرنے کا جادو کس نے کیا ہے اس کی آپ کو کوئی غرض نہیں ہے اکثر رشتے ٹوٹتے ہیں اسی سوال کے جواب کی وجہ سے شیطان ہے اس نے تو آپ کو جہنم میں کسی نہ کسی طریقے سے دھکیل کے رہنا ہی ہے جھوٹ بولنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کمال ہے اس کو اسے کیا مشکل ہے وہ کہہ دے گا آپ نے ماں نے جادو کیا ہے بہو کہ تمہاری ساس نے جادو کیا ہے ساس کہ تمہاری بہو نے جادو کیا ہے بھائی کہ تمہارے بھائی نے جادو کیا ہے اس حالت میں انسان مریض کو دیکھ کے اسے برداشت نہیں ہوتا جھگڑے ہوتے ہیں قطع رحمی ہوتی ہے اور پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا اتنی شدید گناہ ہے اتنی عظیم گناہ ہے اور یہاں پر ایک بات بھی میں بتاؤں یہ جو طریقہ میں نے بتایا سوال جواب کا یہ ایک ایک مرتبہ پوچھنا ہے اور تھوڑے وقت میں یعنی کہ پورا دن بیٹھے رہے آپ کو ہے جو ہی آپ جن سے بات کرتے ہیں اسے راحت محسوس ہوتی ہے وہ چاہتے اس سے بات کرتے رہو وہ لمبی اسٹوری چھیڑے گا آپ کے لیے یہ یہاں سے گئے تھے وہاں پر کیا تھا یہاں مجھے یہ نہ بتاؤ مجھے بتاؤ جادو کہاں پہ سوال کا جواب چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے کیونکہ جب جتنے آپ یہ پڑھتے رہیں گے اس کو تکلیف ہوتی رہے گی یاد رکھیں وہ قرآن مجید کی آیات سے جلتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے جو ہی آپ پڑھنا روکیں گے اس کو راحت مل جاتی ہے اس کی مثال یہ یوں ہے کہ کوئی شخص دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے پھر آپ اسے روکتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے وہ رک جاتا ہے تھوڑے سانس لے لیتا ہے پھر جب دوڑتا ہے اسے طاقت مل جاتی ہے کہ نہیں وہ مزید دوڑ سکتا ہے کہ نہیں دوڑ سکتا ہے لیکن آپ اسے روکتے نہیں ہیں آپ اسے دوڑا بھی رہے ہیں اور اسے پوچھ بھی رہے ہیں تب وہ جلدی تھک جائے گا کہ نہیں تھک جائے گا اس لیے بعض لوگ سمجھتے جب ہم یہ بات کرتے کہ پوچھنا ہے تو دو دو گھنٹے بیٹھے رہو گپ شپ کرتے رہو نہیں میرے بھائی ہرگز نہیں یہ گپ شپ کی بات نہیں ہے آپ اس سے صرف پانچ دس منٹ کے اندر اندر سب کچھ کرنا ہے بس باقی پورا گھنٹہ آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں تو پڑھنے سے وہ تکلیف ان کو ہوتی ہے وہ آج نہیں تو کل نہیں تو نہیں ضرور وہاں سے نکل جائیں گے اور ایک قصہ ہے قصہ میں بیان کر دوں میں علاج کے بیچ میں آیا ہے اسی سے تعلق ہے شیخ حامد آدم جن کا قصہ میں نے پیچھے دوسرا بیان کیا ہے سودان کے جو جادوگر تھے جنہوں نے توبہ کی ہے سترہ سال جادو کرتے رہے اور ان کو اللہ کا ولی بلکہ قطب مانا جاتا تھا انہوں نے جب توبہ کی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جب توبہ کرنے کے بعد انہوں نے کسی پہلے تو علاج کرتے تھے جادو سے جب توبہ کی ہے تو انہیں اسی شرح علاج کو اپنایا ہے وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سوال جو نہ کریں تو بہتر ہے آپ پڑھائی میں لگے رہیں کیونکہ اکثر وہ جھوٹ بولتے پھر وقت ضائع ہوتا ہے اور ان کو توانائی مل جاتی ہے آپ کے سوال جوابوں سے اور کہتے ہیں میرا ذاتی تجربہ ہے اپنا قصہ بیان کرے کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ایک عورت پہ پڑھا اس کا خامد اس کے ساتھ تھا محرم جو ہے تو میں نے جب پڑھا اسے تو اس شیطان نے کہا باتوں باتوں میں جب میں نے اس سے پوچھا یہی سوال ان سے کیے غیر مسلم تھا اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں شیطان نے کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے کلمہ شاید پڑھو پڑھو میں نے کلمہ شاید پڑھی اس نے بھی پڑھی میرے پیچھے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا اب میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اس شیطان نے کہا میں تو اس کو چھوڑ دوں گا میں مسلمان ہو گیا آپ کا مجھ پر احسان ہے آپ نے مجھے مسلمان بنا دیا اب اس احسان کے بدل میں چکانا چاہتا ہوں میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو شیخ صاحب تجربہ تھا سترہ سال کا جنوں کے ساتھ تجربہ تھا ان کا آپ میری کیا مدد کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا میں آپ کو ایسا معالج بنانا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے پاس مریض ہے کہ اسے شفا ضرور ملے گی انشاءاللہ اور آپ بہت مشہور ہو جائیں گے جیسا کہتے ہیں دل میں میں یہ کہہ رہا تھا جو پہلی شہرت تھی اسے بڑھ کے کیا مجھے ملے گی کہ میں قطب تھا <laughs> تو میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ تم کیا تمہارا کہنے کا مقصد کیا ہے اس نے کہا دیکھو تمہارے پیچھے جو یہ کبڑ رکھی ہے چھوٹے سی کبڑ رکھی ہوئی تھی اس کی جو دراز ہے اوپر والی دراز آپ کو کھولیں اس میں پیپر لکھا آپ کو سفید پیپر ملے گا اس پر لکھا ہوگا مریض کے متعلق یہ مریض کون ہے اس کا نام کیا ہے اس کی والدہ کا نام کیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ کس غرض سے آیا ہے اس کو کیا تکلیف ہے اور اگر اس پہ جادو ہے تو جادو کہاں پہ ہے شیخ صاحب نے کہا اگر آپ سچے ہو تو اس کے متعلق مجھے بتاؤ یہ جو جس کے اندر تم ابھی ہو کہتے جاؤ دیکھو دراز کھولو شیخ صاحب کتنے دراز کھولی تو پیپر موجود ہے دراز کے اندر پرنٹڈ پیپر پرنٹڈ ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں میں نے وہ پیپر لیا اور اس مریض سے میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے وہی نام جو اس پیپر کے اندر تمہاری ماں کا نام کیا وہی جو اس پیپر کے اندر اس سے خاون سے پوچھا خاوند کا نام وہی جو اس پیپر کے اندر لکھا ہے <laughs> کہاں سے آئے ہو کہتے مجھے نہیں پتا میں نے نہیں پوچھا کہاں سے آئے تمہارا نام کیا ماں کا نام کیا کوئی جادوگر پوچھتے تھے تو ایک زمانہ سے ہم پوچھا کرتے تھے میں نے اس سے یہ سوال نہیں کیا اب وہ سب اس پیپر کے اندر ہے کہاں سے آئے فلان جگہ سے آئے کس گھر سے آئے اس گھر سے آئے <laughs> کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ <clears throat> تمہارے جال میں میں پھنسنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت ہے تم نے اس مریض کو چھوڑنا ہے اور بس میں صرف یہ جانتا اور کچھ جانتا نہیں ہوں یا تو میں نے پھر اس پہ پڑھا ایک مرتبہ دو مرتبہ جو جو ہی میں نے اسے یہ کہا ہے دیکھیں یعنی کیسر موجود ہے وہ شیخ کہتے ہیں جو ہی میں نے اسے کہا ہے کہ تم مردود ہو جھوٹ بولتے ہو تو وہ گالی پہ اتر آیا شیطان گالی دے رہا ہے تم لانتی ہو تم یہ ہو تم وہ ہو تو شیخ کو پتا چلا کہ مجھے پھنسانا چاہتا تھا اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ان شیطانوں نے پھنسایا ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب شیطان جو ہے یہ مسلمان ہو گیا ہے اب یہ میری مدد کر رہا ہے اور میں مسلمان جن سے لوگوں کا علاج کر رہا ہوں اور اسے یہ نہیں پتا کہ ایک دلدل سے نکلنے کے لیے وہ اس سے بڑے دلدل میں غرق ہو چکا ہے یہ تھا پہلا طریقہ اور آپ بار بار پڑھتے رہیں انشاءاللہ شیطان چھوڑ دے گا یہ رقع شریعہ کا طریقہ ہے دوسرا طریقہ ہے حجامت کا حجامت حجامت لگانا یعنی جسم کے خاص حصے سے خاص طریقے سے خون نکالنا خاص مقدار میں اس کے خاص اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں جو وہ کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا جب جادو کا اثر ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا تھا حجامہ کروایا تھا اور جادو کے علاج کے لیے حجامہ بہت ہی مؤثر ہے اور بہت ہی اچھا علاج ہے اور جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسرا میں آراج پر گئے تو ہر آسمان کے فرشتے نے صحیح حدیث میں آیا ہے ہر آسمان کے فرشتے نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ اپنی امت کو پیغام دو کو حجامت کیا کریں اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے حجامت سے نمبر تین یا نمبر چار اس کے بعد کا جو طریقہ ہے زمزم کا پانی پینا زمزم کا پانی پینا ہے شفا کی نیت سے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس کا وہ اثر واقع ہوتا ہے انشاءاللہ تو آپ اس نیت سے زمزم کا پانی پڑھیں پئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جادو سے نجات دے اور مریض کو کہیں اس نیت سے زمزم کا پانی پیے اور کثرت سے پانی پیا کریں نمبر پانچ کلونجی حبا سودا جو ہے حبہ سودا حبت کا اسے ہم کلونجی کہتے ہیں بلیک سیڈ انگلش میں کہتے ہیں یہ بھی علاج کے لیے مؤثر ہے جادو کا اثر ہو یا کوئی بھی مرض ہو جادو کے علاوہ تو اس کو میں نے کافی تجربہ ہے میرا کافی مؤثر پایا ہے الحمد اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حبا سودا جو ہے وہ ہر مرض کے لیے علاج ہے سوائے موت کے موت کا علاج تو نہیں ہوتا باقی بہت بہت ساری بیماریوں کا انشاءاللہ کافی افاقہ ہوتا ہے اس کے استعمال سے نمبر چھ شہد شہد کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفا تین چیزوں میں ہے شرپت محجم حجامت میں یا حجامت کے بلیڈ میں جو حجامت کرتے ہیں نمبر دو شہد میں اصل شہد میں نمبر تین کئی میں داغ لگانے میں یعنی کسی لوہے کو گرم کر کے داغ لگانا اور پیار علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ داغ لگانا نہ لگایا کریں اور یہ مکرو ہے داغ لگانے کا علاج جو ہے یہ سب سے آخر میں ہے سب سے آخر میں ہے یہ علاج کا یہ جادو کا علاج کا طریقہ ہے اور تفصیل بیان کی ہے علاج کے بعد چند نصیحتیں ہیں جادوگروں کے لیے جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں ان کے لیے جس پر جادو ہوا اس کے لیے اور جو جادو کا علاج کرتے ہیں ان کے لیے جادوگر اور جو جادوگروں کی طرف جاتے ہیں ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں میں ان کو صرف یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کلام میں سے چند آیتیں سناتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ ان آیتوں کو تدبر کریں تفسیر پڑھیں سمجھنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پر راضی ہو جائے ان کا دل کو پھیر دے اور ان کو توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ فرما دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْنَمُونَ اور ڈرو اس دن سے جس دن واپسی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف اور ہر نفس کا حساب چکایا جائے گا مکمل طریقے سے جو کچھ وہ لے کے آئی ہے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا آپ جو عمل لے کے جائیں گے وہاں پہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں اس کے جواب دہ آپ دیکھیں آپ کیا عمل لے کے جا اللہ تعالیٰ کے سامنے سامنا ہونا ہے جادوگر کا بھی ہونا ہے مریض کا بھی ہونا ہے آپ کا بھی ہونا ہے سب کا ہونا ہے لیکن آپ کیا لے کے جائیں اپنے رب کے سامنے جس کے آپ جواب دیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے اگر خیر لے کے جائیں لے کے گئے ہیں تو خیر کا بدلہ خیر ہی ملے گا اور اگر شر لے کے جائے ہیں تو شر کا بدلہ کبھی خیر نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوں ہوتے وجوہ وجو تسود وجوہ جس دن بعض چہرے سفید اور چمکدار چمکتے ہوئے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 اٹھے گا اور کہے گا یا نہیں تنی علم اوتا کتابیا کاش آج مجھے میرا نام ہے امبال مجھے نہ ملتا وہ ادری ما حساب یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یقین نہیں تھا میرا کبھی حساب ہونے والا ہے دنیا میں میں بھول چکا تھا کہ میرا سامنا ہونا اپنے رب کے سامنے اور مجھے میری یہ کتاب ملنی ہے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں بولے مدری ماں چاہیے یا لئی تہا کانا پا کاش موت آ جاتی اور ایک ہی مرتبہ آ جاتی آج یہ برے دن نہ دیکھنے کو آتا موت کی تمنا کرے گا موت کہاں پہ موت نہیں ہے وہاں پہ موت تو وہ تھی ایک مرتبہ آپ کو مل گئی دنیا سے آپ چلے گئے بس اب دوبارہ کوئی موت نہیں یا تو ہمیشہ کہ خیر اور برکت نعمت جنت کی دنیا یا جنت کی زندگی اور یا ہمیشہ کے لیے شر ہے تکلیف ہے پریشانیاں ہیں جہنم کی زندگی ہے نبو میں محرم ان مالیہ ہے میرا مال کہاں گیا جادوگر مال کماتے ہیں کب تک کھائیں گے کب تک ہزم کر سکیں گے اس مال کو اللہ کے قسم وہ دن آئے گا جب یہ لوگ کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ ما بھیا عنی اگر میرا مال کہاں گیا میرا آج بھی کام نہ آ سکا دنیا میں چھوڑ دیا وہاں پہ کام کیا آیا اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کے آیا اور آخرت میں خالی ہاتھ ہے کچھ بھی نہیں نہ میں اعمال زیرو ہے بیلنس نیگیٹو میں جا رہا ہے کچھ نہیں ہے ما اغنى عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ میرے آگے پیچھے لوگ کہاں تھے جو مجھے کہتے اللہ کا ولی ہے یہ مجھے قطب کہنے والے کہاں پہ ہیں میرا ساتھ دینے والے کہاں پہ آج میرا ساتھ کوئی بھی نہیں ہے میرا سلطان میرے سلطنت میری طاقت سب ٹوٹ چکی ہے آج میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے ایک آواز آئے گی ابھی وہ یہ کہے گا عنی سلطان یا آواز خدو فغلو اس آواز کو سن کے ستر فرشتے دوڑیں گے خدو فغلو اسے پکڑو سختی سے اور اسے سیخ کے اندر زنجیر کے اندر برو دو دیکھ کباب کیسے بنتے ہیں سیخ کباب کبھی کھایا کہ نہیں کھایا اللہ رحم کرے اس دن ان لوگوں کو کباب کی طرح مرغی کی طرح دیکھا یہ مرغی الفہم کھاتے ہیں نا بارہبی کیوں اللہ تعالی رحم کرے اس کو اندر ایک زنجیر میں برویا جائے گا اس کے منہ اس کے اندر ڈالی جائے گی اور دوبر سے نکالی جائے گی خدو فغلو ستر فرشتے لپکیں گے اس کی طرف ہر فرشتہ کہتا ہے اس کو عذاب سزا میں دوں مجھے شرف حاصل ہو کہ اس کو یہ سزا میں فی ثم الجحیم مسلو پھر جہنم میں اسے پھینک دو بے دردی کے ساتھ سم فیصل رکھو ہے سب فسلو کو پھر ایک سلسلہ ایک زنجیر میں اسے برو دو ستر فٹ جس کی لمبائی ہے وجہ کیا ہے ان نوکا دلا ان اس کو تو ایمان ہی نہیں تھا بے ایمان تھا یہ رب عظیم پر اس کا ایمان نہیں تھا اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا آج اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے گرم پانی کے حمیم کھولتا ہوا پانی دنیا میں آسائش سے شربت پیتا رہا حرام مال سے بڑی اس نے اچھے اچھے شربت گلاب رس پیتا رہا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتا رہا اس کے عوض میں آج تم فلے سے اور کھانا کو ملے گا پیپ نعوذ باللہ جہنمیوں کے جو پیپ ہے جو گندا خون ہے جو گندگی ہے وہ پیے گا وہ کھانے کو وہ ملے گا یہ کھانا ہوگا لا کل مل خاتون یہ صرف وہی کھائیں گے پیئیں گے جو خطا کار ہیں نصیحت جس پر جادو ہوا نمبر ایک توبہ کر لو توحید کو اپنا لو سنت کو اپنا لو سلف صالحین کے راستے کو اپنا لو یہ شرک اور بدایت اور رفات کب تک ابھی وقت نہیں آیا آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے نہ تو آپ کے کوئی آپ کوئی آپ کے کام آ سکتا ہے نہ کوئی دوست کوئی مددگار آپ کی مدد کر سکتا ہے نہ کوئی ڈاکٹر نہ دنیا کا کوئی انسان بھی آپ کو مدد نہیں کر سکتا آپ کی حالت موت کے قریب ہو گئی ہے اگر ابھی توبہ نہیں کریں کب توبہ کریں گے اور علاج کیسے مؤثر ہوگا جب آپ کے اندر یہ نافرمانیاں بھری ہوئی ہیں الغرض توبہ کر لیں ہر نافرمانی سے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور جو رقیہ کر رہا ہے اس کے لیے نصیحت نمبر ایک توحید کو مضبوطی سے تھامنا اور سنت کو اپنانا سلف سلف صاحب کے راستے کو اپنانا نمبر دو دعا کرنا اپنے لیے بھی اور مریض کے لیے بھی نمبر تین جلدی نہیں کرنا اور یہ جلدی جو بھی میرے بھائی نصیحت مریض کے لیے بھی ہے اور جو رکے کر رہے ہیں علاج اور اس کے لیے بھی بعض لوگ چاہتے ہیں کہ بس جلدی فٹ ابھی پڑا ابھی علاج ہو گیا ڈاکٹر آپ کو علاج دیتا ہے گولی دیتا ہے اور کہتا ہے آپ نے دس دن کھانی ہے آپ ایک دن ناغا نہیں کرتے اور آپ انتظار کر دسویں دن کے بعد جا کے کہتے بھی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اس کا اثر اتنے دن کے بعد ہوگا کیوں کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے میرے بھائی یہ یقین ہے قرآن شفا ہے کس کا فرمان ہے یہ یہ کسی ڈاکٹر کی غلطی نہیں ہے کہ ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قرآن شفا مومنوں کے لیے لیکن یہ شفا اس شفا کا صبر بھی ضروری ہے تو صبر کرنا بھی نصیحت ہے دونوں کے لیے علاج کرنے والے کے لیے اور علاج کروانے والے مریض کے لیے بھی تو صبر ضروری ہے نمبر چار مریض رقیہ کرنے والے کے علاج کے کی عمر جو چالیس سال سے کم نہ ہونی چاہیے یہ نصیحت ہے میری اور یہ شیخ حامد آدم جو ہیں وہ فرماتے ہیں میرا ذاتی تجربہ ہے کہ چالیس سال سے کم اگر آپ یعنی پروفیشن بننا چاہتے ہیں یعنی آپ مشہور ہو جاتے لوگ آپ طرف آتے ہیں علاج کے لیے تو آپ کی عمر چالیس سال سے کم نہیں ہونی چاہیے ہاں اگر گھر والوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بیس سال کی عمر تیس سال کی عمر کریں آپ کو حرج نہیں لیکن اگر عام لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ذہن آپ کی ذہن پختگی ہونی چاہیے رشت ہونا چاہیے اور یہ چالیس سال کے بعد آتا ہے پہلے نہیں آتا کیونکہ آپ ایک عجیب سے دلدل میں گھس رہے ہیں جس میں شیطان ہے جن ہے دھوکہ ہے فریب ہے تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے آپ کا ایمان ہمیشہ تازہ ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے نمبر پانچ شادی شدہ ہوں اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ وہ عام لوگوں کو رقیہ نہ کریں اگر کرنا چاہتے تو شادی پہلے کر لیں نمبر چھ اگر عورت کو رقیہ کرنا ہے تو حجاب شرعی سے کبھی بھی بے پردہ عورت کا علاج نہ کرے کبھی بھی اگر وہ پردہ نہیں کرتی اپنا چہرہ نہیں نہیں ڈھانپتی آپ نے علاج کرنا ہے تو اسے پہلے جا کے کہیں اپنا پردہ مکمل کر کے اور پھر میں علاج کروں ورنہ نہیں کروں گا میں نمبر سات اسے تجارت نہ بنائے علاج کو تجارت نہ سمجھے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے آپ کو کچھ ہدیے کے طور کچھ دینا چاہتا ہے لینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے آپ شرط نہ رکھیں اتنا دے گے تو پڑھوں نہ میں نہیں پڑھوں گا میں تجارت نہ کریں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے یہ نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت آپ کے اوپر یہ احسان اور فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پروفیشن نہ بنائے یعنی اگر آپ کے پاس وقت نہیں یہیں پہ آپ کا سارا گزرتا ہے تو پھر میں گزارش ہے ان لوگوں سے جو علاج کے لیے جاتے ہیں یا دوسرے لوگ جو جانتے ہیں اس شخص کو اس کی مدد کیا کریں ہدیے کے طور پہ دیا کریں کہ اسے بھی زندگی گزار اس کے بھی بچے ہیں اگر وہ شرط رکھتا لیتا نہیں لیتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اگر نہیں لیتا تو وہ بھوکھا مرے گا کیا اگر ایسا شخص موجود ہے تو یہ ایک سمجھے ایک امت کے لیے ایک بڑی اچھی چیز بڑا خزانہ ہے امت کے لیے تو ایسے شخص کا قدر احترام کرتے ہوئے ان کی مدد بھی کرنی چاہیے نمبر آٹھ جنوں کے ساتھ کبھی بھی نرمی نہ اختیار کی جائے شیطانوں کے ساتھ نرمی کا راستہ کبھی اختیار نہ کیا جائے وہ روئیں گے کہیں گے میں کم مجھے باندھا گیا ہے میں مظلوم ہوں مجھ پر ظلم کیا گیا ہے کچھ نہیں اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ تم اس کے اندر گھس کے آئے ہو مر جاتے کو تکلیف نہ دیتے یعنی کسی کا جائز نہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں یا یا آپ فلاں کو قتل کر دیں آپ کے لیے جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے کسی اور کی جان لیں نہیں جائز آپ کے لیے اگر آپ نے کسی کی جان لیں اپنی جان بچاتے ہو تو آپ نے قتل کیا ظلم کیا آپ نے آپ مظلوم کبھی نہیں ہو سکتے تو اپنی جان جاتی تو جائیں آپ اپنی جان جاتے تو یعنی کہ کسی کی جان لینے کے لیے آپ کو کسی اجازت نہیں دی یہ جائز نہیں ہے سوال ہے ہم لوگ ایک سے ایک مدرسے میں ترویح باجما اچھا یہ سوال یہ سوال جو درس سے باہر ہیں اچھا کیا عام لوگ جن پر جادو نہ ہو گیا وہ جادو سے بچنے کے لیے ان آیتوں سے مختلف طریقوں سے علاج کر سکتے ہیں جی ہاں یہ جو آیات ہیں کوئی شخص بچاؤ کے لیے میں نے بتایا پہلا طریقہ تھا بچاؤ کا شاید سائلہ جو ہیں یہ بہن دیر سے آئی ہیں تو پہلا طریقہ تھا بچاؤ کا اور بچاؤ کے طریقے میں یہ میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو آیات آپ پڑھیں دم کریں اپنے بچوں پہ پڑھیں اور یہ جو پیپر میں ہے اس میں صرف جادو کا نہیں اس میں لکھا ہے بد نظر جادو اور آصف کا علاج یہ ساری آیات جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق جادو سے ہے بد نظر سے یا شیطانوں کو نکالنے سے ہے تو کیونکہ آپ کو عام طور پر پتا نہیں ہوتا کہ اس مریض کو کیا ہے بد نظر ہو سکتی ہے پچھلے درسے میں نے بد نظر کی حقیقت کے متعلق بات کی ہے یہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے بد نظر کا جو ہے تو ان آیات میں بد نظر کا علاج بھی ہے جادو کا بھی ہے اور آسیب کا بھی ہے تو اکثر جو آپ یہ کریں جس پہ جادو نہ ہو تو آپ پانی میں دم کر کے مریض میں دم کر کے یہ پانی بھی پئیں اور اس مریض کے بھی سر پہ بھی ڈالیں اور مریض کو بھی دے پینے کے لیے آپ خود بھی کریں آپ کے بچے ہیں گھر میں یعنی ہر جمعے کے دن آپ ان کو بلائیں اور آپ دیکھیں یہاں میں تجربے کی بنا پر بات کر رہا ہوں بچے کا چڑچڑاپن بیوی کا چڑچڑاپن اپنے اندر جو آپ محسوس کرتے ہیں کیفیت جو تبدیل ہے آپ یہ کر کے دیکھیں اور اگلے ہفتے آ کے مجھے بتائیں آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے دیکھیں ہم رہتے ہیں بد نظر انسان کے اپنی بھی لگ جاتی ہے بعض کا صرف جادو کی بات نہیں کر رہا ہوں بد نظر کی بات بھی کر رہا ہوں بچوں کو بد نظر سب سے زیادہ اپنے والدین کی لگتی ہیں کیونکہ بچے اکثر ہمارے سامنے رہتے ہیں بد نظر لگتے ہیں پتہ نہیں ہوتا بچے کا عجیب سے حالت بدل جاتی ہے رونا زیادہ رونا ہے چڑچڑاپن زیادہ ہو گیا ہے ہم مارتے رہتے ہیں بچوں کو ہر اس کا علاج کرو اور علاج آپ کے ہاتھ میں آسان علاج ہے پڑھتے ہوئے بیس منٹ نہیں لگتے آپ کو سب کو بٹھاؤ آپ کے سامنے پڑھو سب پہ دم بھی کرو پانی پہ دم بھی کرو خود بھی پیو بچوں کو بھی پلاؤ اور دیکھیں انشاءاللہ اور اس کو بار بار ہر جمعے میں جمعے کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ ایک تو چھٹی ہوتی ہے آپ کی اور اثر مغرب کے بیچ میں قبلیت کا وقت ہوتا ہے یہ بہتر وقت ہے اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ علاج بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کیونکہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ شفا جو ہے نہ تو اس شخص کے ہاتھ میں جو علاج کر رہا ہے اور نہ ہی ان الفاظوں میں جو آپ کہہ رہے ہیں شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ قرآن مجید کی آیات شفا کا ذریعہ ہے یاد رکھیں کوئی سوال آج کے درس کے متعلق اجوا کھجور جو ہے یاد رکھیں اجوا کھجور دو قسم کے ایک تو معروف اجوا کھجور ہے جو مدینہ کی کھجور ہے مدینہ کی خاص قسم کی کھجور ہے اور یہ کافی مہنگی ملتی ہے اور اس کی دو یا تین قسم تو بڑی لمبی ہوتی ہے اور دوسری چھوٹی ہوتی ہے اور تیسری درمیانی ہوتی ہے تو جب ہم ساتھ کھانے کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ سات بڑی لیتے ہیں اور دو بھی نہیں کھا سکتے تو چھوٹی لے لیا کریں اور سات کھجور کھائیں انشاءاللہ اس سے اسے صبح نہار کھائیں تو انشاءاللہ شاء جادو کا اثر نہیں ہوگا اور دوسری قسم اجوا جو عربی زبان میں یہ جو یہ کھجور جو پیک ہوتی ہے ٹن کے اندر بڑے ٹن جو ہوتی ہے اس کے اندر جو پیک ہوتی ہے اس کو بھی اجوا کہا جاتا ہے اگر آپ کا وہ نہیں ہے اور یہ ٹن والے کھجور ہے اب اس کو کھول کے بھی آپ یہ بھی استعمال کر سکتے سات کھجور کھا سکتے ہیں یہ بھی درست ہے اجوا ہو عام طور پہ بدینہ کی ہوتی ہے نہ پھر اور کھجور کی یہ اجوا کے لیے خاص ہے اور کھجور کھانے سے یہ اثر نہیں ہوگا کیونکہ دلیل جو ہے وہ اجوا کے کھجور کے متعلق آیا وہ لا نہیں اجوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص کھجور ہے کیونکہ کھجوروں کے مختلف نام ہے پتہ ہے آپ کو براہی ہے روسانہ ہے یہاں پہ آپ لیتے ہیں رمضان آ رہے تو کافی مشہور ہو جاتے ہیں نام اور اس میں اجوا بھی ایک کھجور کا نام ہے اب یہ جگہ کے اعتبار سے ہے یا اس کو جو کہتے ہیں اللہ مجھے اس کا علم نہیں ہے اس علاقے تو ٹھیک ہے وہی تو اجوا ہے ٹھیک ہے اجوا اسی کو تو کہتے ہیں یعنی یہ خاص کھجور جو مدینے کی خاص جگہ پہ ملتی ہے اسی کو تو اجوا کہتے ہیں کہ وہی اس لیے میں نے کہا ہے وہ لمبی بھی ہوتی چھوٹی بھی درمیانی بھی تو یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں جگہ کے اعتبار سے جادو کا علاج حجامہ سے بھی کیا جاتا ہے تو کیا اس کے لیے لمیٹڈ ایج ہے واضح کر دیجئے نہیں میں نے جادو کا علاج جو لمیٹڈ ایج چالیس سال جو بیان ہے یہ لمیٹڈ نہیں ہے یہ ایک نصیحت ہے اور یہ نصیحت وہ جادوگر کر رہا ہے جس نے سترہ سال جادو زندگی میں جادو کی دلدل میں غرق ہوا تھا اور پھر اس نے اس سے نکل کر توبہ کی ہے اس کا ذاتی تجربہ ہے کیونکہ وہ بچپن سے ہی جادو کی دل دل میں گھس چکا تھا تو اس کو ذاتی تجربہ ہے کہ کیونکہ اس نے عورتوں کے پر بھی اس نے پڑھائی کر کی ہے اور اس کا پاؤں کافی پھسلا ہے کافی اس نے گناہ گناہ کیے ہیں تو وہ نصیحت کر رہے ہیں دوسروں کو جو یہ کام کرتے رقیہ کا علاج کا کہ اس کی عمر چالیس سال سے کم نہ ہو اور شادی شدہ ہو جو حجامہ کا کام کرتے ہیں تو کوئی حرج عمر چالیس سال سے کم ہے تو کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ اس کی بھائی کا یہ سوال ہے کہ بیری کے پتوں کا جو میں نے بات کی ہے یہ علاج جو ہے خاص طور پہ جو میں نے قصہ بیان کیا مثال بیان کی ہے اٹھارہ سال سے بانجتے اولاد نہیں تھی تو مسئلہ جو ہے وہ مرد میں تھا شاید کیونکہ میں نے کہا کہ دونوں آپ میاں بیوی دونوں جو ہے غسل بھی کریں اور وہ بھی پیے بھی اور دونوں نے علاج کیا الحمدللہ دونوں پر اثر وہ بچہ ہو گیا الحمدللہ تو بھائی کا یہ سوال ہے کیا یہ صرف مرد کے لیے عورت کے لیے ہے یا صرف باجپن کے لیے کسی اور چیز کے لیے بھی ہے سب کے لیے مرد کے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہے باجپن کے لیے کسی اور مسئلے کے لیے بھی ہے الغرض کوئی بھی جادو کا اثر سب کے لیے علاج مؤثر ہے ان شاء اللہ کیا چیز جی ہاں کس زبان میں پوچھ رہے ہیں آپ یہ سوال ہے کہ جو میں نے یہ کہا ہے کہ جب جن ظاہر ہو جائے تو آپ نے پانچ سوال کرنے ہیں وہ کس زبان میں کیے جائیں وہ اس زبان میں کرے جو وہ سمجھتا ہے آپ نے اپنی زبان میں کرنے ہیں وہ بولے گا اگر اس کو نہیں آتا تو ترجمہ کرنے کے لیے کسی کو بولنا پڑے گا لیکن اگر وہ ترجمہ کرے نہ بھی ہو آپ پھر پڑھتے رہے کچھ پوچھے نہیں کیوں میں نے کہا کہ پڑھنے سے اس کو تکلیف ہوتی بعض وہ جھوٹ بولتے بھی مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا آپ دو مرتبہ پڑھیں گے نا پھر پتا چلے گا کہ کیسے اس کو پھٹ پھٹ آپ کی زبان آتی ہے اگر اس کو نہیں آتی تو وہ خود جل جل کے وہ وہاں سے نکل جائے گا ان جی افضل عمل ہے کہ علاج خود کرے کوئی اور نہ کرے افضل عمل یہ ہے کہ انسان کا ایمان انسان کا توکل اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو اور خود علاج کرے کوئی اور نہ کرے ہاں کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو آپ جائیں اگر آپ دیکھتے کہ میں علاج نہیں کر سکتا میرے بس میں نہیں ہے تو جائز ہے رخ شرعیہ کرنا جائز ہے لیکن افضل کی بات آپ نے کہ بہتر کیا ہے انسان خود کرے یہ زیادہ بہتر ہے نہیں میں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ عمل کھولیں جادو کا عمل اور پانی کے برتن میں آپ اس کو حل کر دیں جس پہ آپ نے سورہ فاتحہ آیت الکرسی خلاص والا ناس پڑے تین مرتبہ اس پہ جب آپ حل کر گرا کھول کے جو پانی بچے گا آپ اس کو ایسی جگہ پر ڈالیں جہاں پر زیادہ انورفت نہ ہو یعنی دیوار کے کونے میں آپ نے ڈال دیا دیوار کے اوپر ڈال دیا اور اس کو کون پھلانگے گا اس کو وہ دھوپ کی وجہ تھوڑی دیر کے وہ ختم ہو جائے گا یعنی اس پانی کا اثر ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر جلدی ضائع ہو جائے ختم ہو جائے اور اگر کوئی شخص وہاں پہ جاتا بھی ہے تو ان شاء اس کو اثر نہیں ہو کیونکہ وہ بندہ ہے اس شخص کے نام سے جس کے لیے وہ تعویذ استعمال کیا گیا تھا آپ اس کو دور کر دیا ہے بھائی کا یہ سوال ہے کہ جادو کے ذریعے سے کیا رزق میں بندش کی جا سکتی ہے یا نہیں اور اگر کی جا سکتی ہے تو کیا یہ علاج جو ہے اس میں مؤثر ہوگا یاد رکھیں جادو کے ذریعے سے آپ شاید ہمارا آخری درس ہے اور آپ کا پہلا درس ہے شاید ہمارا آخری درس ہے اور آپ کا شاید پہلا درس ہے یہ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں یہ ہمارا دسواں درس ہے اس کی تفصیل پچھلے نو درسوں میں گزر چکی ہے جادو کا اثر ہوتا ہے یہ میں آپ کی بتا رہا ہوں میں کہ جادو کا اثر ہوتا ہے صحت پر بھی ہوتا ہے نفس پہ بھی ہوتا ہے عقل پہ بھی ہوتا ہے اور مال پہ بھی ہوتا ہے اور انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے جادو کے اثر سے اگر انسان مر سکتا ہے تو اس کا رزق کیوں نہیں باندھا جا سکتا اگر نکاح باندھا جا سکتا ہے تو پھر رزق کیوں نہیں باندھا جا سکتا تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن کیا علاج ہے ہاں، علاج یہ ہے علاج یہی ہے اور علاج کے لیے صبر میرے بھائی بہت ضروری ہے بعض لوگ ایک ہفتہ دو ہفتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں اور میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو پچھلے تقریباً دو تین مہینے سے مسلسل کر رہے ہیں الحمدللہ ان کی آدھی طبیعت بہتر ہو چکی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ مزید دو مہینے کے بعد انشاءاللہ ان کی طبیعت سو فیصد ٹھیک ہو جائے گی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جادو اتنی سخت ہوتا ہے کہ اس پہ جو شیطان بندھے جاتے ہیں وہ چھ سات ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے سردار ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ چھوڑنے میں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور ایک نکلا پھر دوسرا نکلا کافی وقت ہوتا ہے جب تک کہ آخری نہ نکلے اس میں تھوڑا سا وقت درکار ہے تو صبر بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے اگر کوئی اور چارہ ہے تو جا کے کرے اگر صبر صبر کے بغیر کوئی اور راستہ جا کے اختیار کرے جب صبر ایک راستہ ہے تو اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے صبر کرے اور علاج مسلسل جاری رکھے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا ضرور عطا فرمائے گا داغنا سب سے آخر ہے داغنا جو ہے وہ سب سے آخر میں ہے اور اگر نہ کیا جائے تو بہتر ہے میں نے ویسے کیا تھا علاج جادو کے علاوہ بھی داغا جاتا ہے لیکن یہ سب سے آخر میں ہے اور خاص طور پہ شیٹی کا ایک درد ہوتا ہے پیٹ کا اور ٹانگ کی طرف آتا ہے تو اگر عام میڈیسن کی دوائی سے اس کا افاقہ نہ ہو تو داغنے سے بھی اس کا علاج کافی مؤثر پایا ہے لیکن داغنا جو ہے سب سے آخر میں ہے جو باقی علاج مؤثر سروں کیوں کہ مکرو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ یہ علاج ہے لیکن یہ بھی فرمایا اسی حدیث میں کہ انحاق معندہ میں تو منع کرتا ہوں اس علاج سے کیونکہ جلانا تکلیف دہ عمل ہے حجامت تو سنت سے ثابت ہے حجامت پچھو کرنا لگانا جو ہے خون نکالنا سر کے پچھلے حصے سے اور کندھے کے پچھلے حصے سے یہ اسپیشلسٹ لوگ ہیں میں ہر انسان کو نہیں کہتا کہ ہر انسان یہ کرے اس کے اسپیشلسٹ لوگ ہیں جو علم جانتے ہیں اور ان کی طرف جائیں جو صفائی کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور بلیڈ کو ایک بلیڈ کو استعمال نہیں کرتے بلکہ ایک سیٹ ہوتا ہے سب سب کے لیے اور جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ معروف ہے الحمد اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ان کی طرف جائیں اور یہ علاج کروائیں اور یاد رکھیں ایک بلیڈ جب استعمال ہوتا ہے تو اس پہ وہ انفیکٹو ہو جاتا ہے وہ جو جراثیم ہے بیکٹیریا کچھ بھی اس کے اندر اگر ہے تو وہ دوسرے مریض کو لگ سکتا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا کرے جو یہ احتیاط نہیں کرتے آواز نہیں آ رہی جو شخص جو شخص جن کہاں بیٹھتا ہے بھائی کا یہ سوال ہے کہ جن جب داخل ہوتا ہے جسم کے اندر انسان جسم کے اندر تو وہ کہاں پہ ہوتا ہے یاد رکھیں جن کہاں پہ تو ہم نہیں جانتے ہم یہ جانتے کہ اندر ضرور ہے اور وہ بات بھی کر رہا ہے یہ ہم جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے کہ کہاں سے گھسا ہے یعنی اگر پوچھیں کہ ہم کہاں سے گھسا ہے تو نکلے گا وہیں سے جہیں سے وہ گھسا ہے یاد رکھے کیونکہ وہ اور گھسنے کی جو جگہ ہے وہ سب سے پہلے اسے جب انسان یاونگ جو ہے اس طریقے سے منہ کھول کے یہ جمائی ہو گیا جب جسے جمائی لیتا ہے تو جمائی کے ذریعے سے بھی جن داخل ہو سکتا ہے اس لیے اپنا سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنا منہ جو ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے بند کریں اس کے علاوہ یہ جو انگلے کے بیچ کے حصے ہیں یہاں سے گھس سکتا ہے تو جن کے ہاتھ یا پاؤں کی تو جن کے گھسنے کی مختلف طریقے مختلف جگہ ہیں وہ کیسے بھی گھس سکتا ہے کسی شخص پر نظر بد کا اثر ہو کہ وہ شخص مطلب بہت اچھا ہے تو یہ اثر نظر بد کا اسی وقت ہوگا جب وہ پڑھے گا یعنی اس وقت اس کو تکلیفیں ہوں گی یا مسلسل رہے گا لیکن شدت تکلیف بڑھ جائے گی یاد رکھے یعنی سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بد نظر لگی ہے وہ اچھی قیرت کرتا ہے بد نظر لگی ہے کہ کیا بد نظر کا اثر تب ہوگا جب قیرت کرے گا یا مسلسل رہے گا یاد رکھے بد نظر جو ہے اس کے بھی لیول ہے درجات ہے بلکہ درکات کہوں گا میں اس کے تاثیر کے جو سب سے مشکل ہے اتنی تیز ہوتی ہے بعض لوگوں کی بد نظر کہ وہ انسان کی طبیعت ہی بدل جاتی ہے اس لیے آپ نے فرمایا ہے اللہ میقد کم اخا تمہیں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا قتل کیوں کرتا ہے تو قتل واقع ہو سکتا ہے بد نظر سے انسان مر بھی سکتا ہے اور یہ شدت کی انتہا بد نظر کی اور بعض اوقات بد نظر کم ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے تو جب انسان جس کی وجہ سے بد نظر لگی ہے تو تب اس کا اثر ہوتا ہے یعنی قرت کرے گا تو اسے پریشانی ہوگی بات کرے گا تو اسے پریشانی ہوگی پہلے کی طرح فروانے سے بات نہیں کر سکتا پہلے کی طرح اچھی تقریرات نہیں کر سکتا یا اگر اس اثر اور بھی بڑا ہوگا جو جسے بدہ لگا ہے اس کا اثر اور بھی اس سے زیادہ مضبوط ہے تو ہر وقت تکلیف محسوس کرے گا پڑھتے ہوئے بھی اور اور عام حالات میں بھی کیا نیک جن انسانوں کے ہمدرد ہو سکتے ہیں اور وہ اس کی ہمدردی میں کسی شخص پر جادو کیا گیا ہو تو اس کے دوسرے شخص کے یاد رکھیں پچھلے درس میں گزر چکا ہے پچھلے دروس میں مسلمان جن سے مدد حاصل کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے مسلمان جن سے کسی طریقے کی مدد حاصل کرنا شرائن جائز نہیں ہے آپ اپنے ہٹے اللہ تعالیٰ سے مضبوط رکھیں اور علاج شرعی کریں جو آپ کو دیا گیا ہے جو آپ کو سمجھایا گیا ہے اپنا دل اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں اور مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں کیونکہ ایک ہی واحد ایک ہی مشکل کشا ہے ایک ہی حاجت روا ہے ایک ہی نفع نقصان کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات نہیں جو آپ کے کوئی کام آ سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہمارے جزرگ سب مسلمانوں کو شرک بدعات پورفات جن شیطان جادو بد نظر آصف ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے صبح رب العزت عما وسلام الحمد رب وسلم وصحبه اجمعين آخر میں ایک بات بھول گیا میں جو جو طریقہ میں نے بیان کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے کیونکہ بعض لوگ کہیں گے آپ نے لکھا تین مرتبہ یہ تین مرتبہ کی دلیل کہاں سے آئی ہے یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں اور یہ فتح علیہ دائمہ میں بھی شیف باز فتح میں بھی موجود ہے کہ یہ جو دے دیں تقسیم کر دیں یہ جو طریقہ ہے علاج کا رقیہ شرعیہ کا نہیں دے دے دے دے یہ جو رقیہ شرعیہ ہے جزاک جذاکرات یہ اس کا تعلق طب سے ہے عبادت سے نہیں ہے طب سے ہے علاج سے عبادت سے نہیں ہے اور جس چیز کا تعلق علاج اور طب سے ہو اس کی بنیاد ہے تجربہ تجربہ بنیاد ہے اور تجربے کی بنیاد کی دلیل ہے پیار علیہ وسلم کا فرمان رقاکم لا بأس ما لم تکن شرکا اپنے جھاڑ پھونک مجھے دکھا دو کوئی حرج نہیں اگر شرکی الفاظ نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام عمران مجمعین جو ہیں وہ جھاڑ پھونک کرتے تھے اور جھاڑ پھونک کا علاج وہ جاہلیت میں بھی موجود ہے اسلام سے پہلے جب اسلام آیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا اپنے جھاڑ پھونک کا جو تم پڑھتے مجھے دکھاؤ اہل والے رقا کو کوئی حرج نہیں اگر شرک نہ ہو یعنی جھاڑ پھونک جو کرتے تھے اس میں بعض شرک کے الفاظ بھی تھے اگر شرک کا لفظ موجود نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں آپ کوئی بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اور بشرط یہ کہ عربی زبان میں ہو یا معروف زبان میں جو آپ سمجھتے ہوں اور پھر یہ بھی یقین ہو کہ ان الفاظوں میں کوئی اثر نہیں ہے یہ تو صرف سبب ہے شفا ان الفاظوں میں شفا جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ شفا دے گا آپ کو تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ جادو کا علاج کا تعلق تجربے سے ہے کیونکہ اس کا اس کا جو اعتبار ہے اس کی نسبت جو ہے وہ طب سے ہے نہ کہ عبادت سے تو اور طب جو ہے میڈیسن جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے جانتے ہیں آپ تجربہ بنیاد ہے آپ کس نے کہا کہ پیناڈور کی گولی مؤثر ہے کوئی کسی آیت میں آیا ہے قرآن مجید کی آیت میں کسی حدیث میں آیا ہے نہیں ڈاکٹر نے اس کو ایجاد کیا ہے اور تجربے کی بنیاد کا پتہ چلا ہے کہ اگر اتنی مقدار میں کھائے جائے تو سر کا درد بخار کم ہو جاتا ہے یا جاتا رہتا ہے اسی طریقے سے علماء نے قرآن مجید کیونکہ شفا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے یہ شفا ہے معاملے کو لیے تو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ قرآن مجید سارے کا سارا شفا ہے لیکن بعض آیتوں کی تاثیر بعض سے زیادہ ہے بعض چیزوں میں اس لیے ان آیتوں کو اس طریقے سے پڑھنے کا جو ہے شیخ بنت رحمۃ اللہ علیہ علامہ عبد القیم شیخ اسلام فتح میں اللہ عبد القیم زاد المعاد مداری السالکین میں اس کا ذکر کیا ہے اور شیخ بن باز کے فتح میں موجود ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ اس کا تعلق طب سے ہے اور اس طریقے سے یہ علاج جائز ہے واللہ اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك یہ رزق سورہ معارج نہیں بولا تھا میں نے سورہ اعراف بولی اعراف سورت معارج نہیں تھی سورت الاعراف تھی کیونکہ بہنوں سے سوال ہے کہ سورت معارج کی کون سی آتے ہیں ماہر جی کا لفظ میں نہیں استعمال کیا سورت اعراف میں نے کہا تھا سورت اعراف عراف احتمر ایک سو تیرہ سے ایک سو بائیس تک اور سورت الاحقاف کہا تھا مر انتیس سے بتیس تک احقاف تھا اور اعراف تھا مہارج میں نے ماہرج کہا میں نے مہارج نہیں کہا میں یہ پیپر مل جائے گا انشاءاللہ پریشان نہ ہو بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے پریشان نہ ہو اور مدرسہ کے انتظامیہ سے رابطہ کریں انشاءاللہ شاء آج اثر کے بعد یا آپ بعد میں آ کے لے سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پھر ذائقہ خیر دے بلکہ ایک اور خوشخبری ہے بھائی فرما رہے ہیں مدرسے کا انتظامیہ ان شاء اللہ تحفے کے طور پہ ان شاء اللہ اگلے ہفتے میں اگر ان شاء اللہ درس ہوگا بلکہ یہ مشورہ ہے کیا خیال ہے اگلے جمعرات کو کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگلے جمعے کو روزہ ہوتا ہے یا نہیں کیا اگلی جمعرات کو عشاء کے بعد یعنی اگر اگر مثال جو اگر جمعے کوئی رمضان ہو تو پہلا دن ہو تو کیا جمعرات کو تراویح کے بعد درس کے لیے تیار ہیں کیا خیال ہے ابھی تو آپ کہہ رہے تیار ہیں تو پتہ چلے گا جب تروی پڑھ کے آئیں گے وہ تروی ہوگی یاد رکھیں تروی کے بعد کیا آپ لوگ آ سکتے ہیں تو میں بھی آ سکتا ہوں اگر آئیں گے تو درس ہوگا اور درس ہوگا رمضان کے متعلق رمضان کا استقبال کیسے کریں تفصیل کے ساتھ اور رمضان میں جو بعض غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں کیا اور کیسے بچیں اور اگر وقت ملے تو چند مسائل کی بھی بات کریں گے اور اگر جمعے کے دن جمعے کے دن رمضان نہ ہو تو جمعے کے دن بھی انشاءاللہ اس وقت بھی درس ہوگا رمضان کے احکام اور مسائل تفصیل سے بیان کریں گے تو جمعرات کی بات ہم کرتے ہیں پہلے اگر مناسب ہے درس رکھنا تو رکھتے ہیں اگر مناسب نہیں ہے تو درس نہیں ہے دائیں ہاتھ اوپر کریں مشہور مشورہ بہنوں آدھے سے زیادہ ہے تو ہوگا بھائیوں بہنوں سے کوئی مشورہ نہیں آیا وہ بھی لکھ کے بھیج دیں ان کو مشورے میں شامل کر دیتے ہیں ان کی کیا رائے ہے تو جلدی سے وہ بھی لکھ کے بھیج دیں تو انشاءاللہ شاء دس درس ہو چکے ہیں جادو کے متعلق میں خوشخبری سنا رہا تھا مدرسے کا انتظامیہ انشاءاللہ شاء آپ کو یہ سیڑھیاں جو ہے بطور ہدیہ انشاءاللہ دیں گی تو آپ ان سے انشاءاللہ لے لینا کوئی نہیں فری انشاءاللہ ہوگا کوئی ہدیہ نہیں سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا